قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل قدر حضرات علماء کرام معزز سامعین کرام اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے دین کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائیں معذر سامعین کرام آج دنیا اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے سرور کون دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جو گوئیاں آپ نے ارشاد فرمائی کم و بیش پچہتر فیصد وہ نشانیاں آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی میچ ہوتا ہے اور اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے آپ نے جو فرمایا ایک طرف بخاری کھولیے حدیث کی کتاب کھولیے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشنگوئیوں کا باپ کھولیے اور دوسری طرف آپ آنکھوں سے اس وقت دنیا کی حالت دیکھیے مسجدوں کے بارے میں علماء کے بارے میں اسلام کے بارے میں قرآن کے بارے میں دائیوں کے بارے میں مجاہدوں کے بارے میں حق پر چلنے والوں کے بارے میں اور دنیا پرستوں کے بارے میں اور دنیا کے پجاریوں کے بارے میں ایک ایک بات آپ نے جو فرمائی کیا آج نظر نہیں آ رہا مساجد ہوں آمیرا وہی یا خراب آپ نے فرمایا کہ مساجد پرشکوا عمارتوں کے اندر ہوں گے لیکن ہدایت سے وہ خالی ہوں گے دین کا کام نہیں ہوگا گنبدوں کو سجایا جائے گا میناروں کو اونچا کیا جائے گا اے سی کیا جائے گا قالین لگائی جائے گی اور جو کام ہونا ہے دین کا احیاء دین کا وہ کام نہیں ہوگا عورتوں کے بارے میں جس زمانے کے اندر عورت کی پرچھائی کا پردہ تھا مری ہوئی عورت کے جسم سے نکلے ہوئے بالوں کا پردہ تھا اس کے ٹوٹے ہوئے ناخن کا پردہ تھا اس کی خبر کا پردہ تھا اس کے جنازے کا پردہ تھا ایسے زمانے میں آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا عورت کپڑی کپڑے پہنے ہوئے ہوگی اور حقیقت میں وہ ننگی ہوگی ہے برخا سارا جسم تنا ہوا ہے جسم کی نمائش ہو رہی ہے درزی کو ناپ لینے کی ضرورت نہیں آقا نے فرمایا ایسی عورت جنت میں جانا تو دور کی بات جنت کی خوشبو آخرت کی مسافت سے پانچ سو سال دور سے محسوس ہوگی یہ عورت جنت میں جانا تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں ہوگی جاہل مفتیان کرام بن جائیں گے علماء کے پاس فیصلے نہیں آئیں گے قاضیوں کے پاس فیصلے نہیں آئیں گے نبی کے وارث کا کوئی مقام نہیں ہوگا نبی کے خلیفہ کا کوئی درجہ نہیں ہوگا عالم دین کا کوئی کوئی عزت نہیں ہوگی مسجد کے اندر کمیٹیاں مدارس کے اندر کمیٹیاں اوقات کے اندر کمیٹیاں رفاہی اداروں کے اندر کمیٹیاں کون جن کے چہرے بھیڑے چماروں کے چہروں سے ملتے ہیں جن کی عورتیں بے پردہ جن کے گھروں میں دن رات زانیوں کے رنڈیوں کے گانے چلتے ہیں جن کی لڑکیاں اخیار کے ساتھ عشق و شکا کرتی ہیں جنہیں ڈھیلا لینے کی تمیز نہیں استنجا کرنے کے بعد کبھی نظر آئے تو جمعہ میں نظر آ گئے کبھی نظر آئے ختم شریف کے اندر نظر آ گئے کبھی نظر آ گئے ماں کے جنازے کے ساتھ اور باپ کے جنازے کے ساتھ یہ قوم کا فیصلہ کریں گے نکاح کا طلاق کا جس کو استنجا کے بعد ڈھیلا لینے کی تمیز نہیں بیوی کے پاس جانے کے آداب اور طور طریقے نہیں اور جس کی لڑکیاں یار سے اس کو ماشقہ کرتی ہیں اور جس کے چہرے بش اور ٹونی بلیر کے چہروں کی طرح ہیں آج وہ نکاح کے مسئلے طلاق کے مسئلے اماموں کی خراب کو جانچنا مؤزین کی اذان کو جانچنا اوقات کے مسائل کیا میرے آقا نے نہیں فرمایا اتخذ الناس روسن جو لوگ جاہل لوگوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے جس زمانے کے اندر ناچ گانا ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہوا کرتی تھی ناچ گانا میوزک تبلا سارنگی موسیقی یہ بادشاہوں کے دربار کی چیز ہوا کرتی تھی رنڈیاں آتی اور گانے بجانے والے آتے لاکھوں کا سرپا ہوتا میرے آقا نے چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا آج لوگ کہتے ہیں اسلام کی حقانیت کی دلیل کیا ہے اسلام کی سچائی کی دلیل کیا ہے کہاں نہیں ہے دلیل زمین میں آسمان میں مردوں میں عورتوں میں بڑوں میں چھوٹوں میں امیروں میں غریبوں میں حاکموں میں محکوموں میں کہاں نہیں ہے مجھے بتائیے سمندروں میں بیابانوں میں جنگلوں میں میرے آقا کے قول و قرار کی دلیل کہاں نہیں ملتی اللہ کی قدرت کی نشانی کہاں نہیں ملتی آپ بتائیے ایک ایک چیز اس زمانے میں جس کا تصور نہیں تھا آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگوں کے گھروں کے اندر ناچ گانا ہوگا سب مل کر دیکھیں گے سنیں گے تصور کوئی کر سکتا تھا ٹی وی کا آپ کے دادا صاحب کو پوچھیے دادا صاحب کو پوچھیے تصور کوئی کر سکتا تھا کیبل کلیکشن کا ڈش اینٹینا کا ناچنے والیوں کا گانے والیوں کا بہو بیٹی ہوئی ہے بیٹی بیٹی ہوئی ہے سفید داڑھی والا نانا حرامی بیٹھا ہوا ہے اور سفید داڑے والا دادا بیٹھا ہوا ہے آنکھوں کی کمزوری آ چکی ہے بینائی جا چکی ہے چشمہ لگا کر رنڈیوں کے اٹھک بیٹھک کو نہیں دیکھ رہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے قریب گھروں کے اندر گانا بجانا عام ہو جائے گا سب مل کر اس کو دیکھیں گے سنیں گے اور صبح میں اٹھیں گے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے چہرے بندروں اور خنزیروں اور کتوں جیسے اللہ تعالی بنا دے گا آپ کہیں گے برسوں سے ہمارے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے ڈش اینٹینا چل رہا ہے کیبل کنیکشن لگا ہوا ہے ہماری بیٹیاں اور بہوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں چھوٹے بڑوں کی کوئی تمیز نہیں ہے لیکن کسی کا چہرہ کتے کا سور کا نہیں ہوا لیکن یہ کتے سور کی کسرتیں کیا آج مسلمانوں کے اندر نہیں پیدا ہوئی میرے اللہ کی قسم داڑھی مڈے کتے سوت کھانے والے رشوت کھانے والے علماء کی توہین کرنے والے مدارس کی بے عزتی کرنے والے دنیا کے پجاری دنیا کے کتے یہ کان کھول کر سن لے کہ اگر آج تیرا چہرہ بھی انسانوں کے چہرے کی طرح ہے آج ایک قاضی محفل نکاح میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں دلہے کا نکاح میں نے فلاں دلہن کے ساتھ فلاں کی وکالت میں فلاں کی گواہیوں میں اتنے نہر کے وقت کر دیا یہ میں کہتا ہوں یہ میں کہتا ہوں یہ نبی رحمت جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوسوں کا صدقہ ہے ورنہ میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی قسم یہ قاضی یہ کہنے پر مجبور ہوتا کہ ایک بندریا کا نکاح ایک کتے کے ساتھ ہو رہا ہے مدینہ طیبہ کے اندر مسجد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک مسجد ہے جس کو مسجد استجابہ کہتے ہیں ایجابہ کہتے ہیں وہاں آقا نے تین دعائیں کی فرمایا اے اللہ پچھلی امتیں گناہ کرتی تھیں ان کے چہروں کو تو بدل دیتا تھا بنو اسرائیل کے چہرے نہیں بدلے بندر نہیں ہوئی قومیں سور کے چہروں میں قوموں کو نہیں بدلا گیا اللہ تبارک تعالیٰ نے جب رات کو گناہ کرتے صبح میں ان کے چہرے پر لکھا ہوا نہیں رہتا یہ چور یہ زانی یہ شرابی یہ حرامی یہ نہیں ہوتا تھا آج اگر تیرے گھر کے اندر ٹی وی چل رہی ہے آج اگر تو داڑی منڈا حرامی ہے آج اگر سوت کھا کر اپنے ماں کے ساتھ بلاکار کر رہا ہے اور ماں کے کپڑے اتار کر چھتیس مرتبہ اس کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے جو ایک کتا کتیا کے ساتھ کرتا ہے ارے بے وقوف کتے کہاں دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے یہ بھی میرے حبیب کی شان رحمت کا سب ہے دعا کی تھی اے اللہ بیک وقت میری پوری قوم کو تباہ نہ کرنا برباد نہ کرنا اللہ نے دعا کو قبول کر لیا آپ نے دعا کی تھی چہرے بدلنا نہیں چہرے مس ہونا نہیں پہلے قوموں کے چہرے بدل جاتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا اور تیسری دعا کی اے اللہ میری امت کے اندر اختلاف نہ ہو اللہ نے کہا یہ دعا ہم قبول نہیں کرتے کٹ کٹ کر من دیوبند من ایک مکتب فکر دو ٹکڑے نہیں ہوا مظاہر العلوم ایک مکتب فکر دو ٹکڑے نہیں ہوا گنگو کا مدرسہ رشیدیا ایک مکتب فکر دو ٹکڑے نہیں ہوا جمع تلولما ایک خون ایک خاندان ایک قبیلہ ایک مکتب فکر چلو بریلوی دیوبندی الگ جماعت اسلامی تبلیغی الگ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے گھرانے والے جمع علماء دو حصوں میں بٹی نہیں دیوبند دو حصوں میں بٹا نہیں یہاں کی تعلیم وہاں کی تعلیم میں فرق ہے مظاہر دو حصوں میں بٹا نہیں اور کیا صداقت چاہیے میرے آقا کی تین دعائیں کی ایک دعا قبول نہیں ہوئی میری امت سے اختلاف نہیں مٹایا جائے گا آج ہر گاؤں کے اندر ڈیڑھ ان کی مسجد بنی ہوئی ہے یہ میرے مکتب فکر کی مسجد اللہ ایک رسول ایک قرآن ایک حدیث ایک کلمہ ایک پیغمبر ایک توحید ایک رسالت ایک اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے کٹا ہوا مسجد اجامہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے تین دعائیں کی ایک دعا قبول نہیں ہوئی آج اگر تیری بیوی کا چہرہ انسانوں کے چہرے کی طرح ہے تیری بیٹی کا چہرہ انسانوں کے چہرے کی طرح ہے تیرا چہرہ سوا لاکھ پیغمبروں کی داڑھی نکال کر سوا لاکھ پیغمبروں کی سنت کو ذمہ کر کر قتل کر پیشاب کی نالی کے اندر نہار مو تو نے نبی کی سنت کے بالوں کو ڈالا میرے رب کی قسم میرے اللہ کی قسم ماں احسان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا نہ کیے ہوتے تجھے کوئی سور سے پکارتا کوئی تجھے کتے سے پکارتا کوئی تجھے گدھے سے پکارتا حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ جب کوفا کی جامع مسجد جاتے تو نقاب ڈال کر جایا کرتے تھے اسی نے پوچھا حضرت نقاب تو عورتوں کے لیے ہے خواتین کے لیے ہے پردہ یہ آپ ڈال کر جا رہے ہیں پردایا میں کیا کروں اللہ تبارک تعالیٰ نے کش کی حقیقت مجھے دے دی ہے کسی کا چہرہ کتے کا نظر آتا ہے کسی کا چہرہ سور کا نظر آتا ہے یہ قیامت میں پتہ لگے گا وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر کر رہے ہیں امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور آج میرے کہنے کا مطلب یہ ہے قیامت کی پچہتر فیصد نشانیاں مردوں میں بوڑھوں میں عورتوں میں بچوں میں عالموں میں مدارس میں مساجد میں اور امیروں میں پھوٹ چکی ہیں ابھی اسلام نہیں سمجھ میں آیا تجھے تجھے ابھی آخا کی سنت سمجھ میں نہیں آئی تجھے ابھی دین سمجھ میں نہیں آیا تب دین یہ سمجھ میں آئے گا کفن میں جانے کے بعد جنازے میں سوار ہونے کے بعد سب یہ دین سمجھ میں آئے گا جب تیرے رشتے دار تیرے دوست اور تیرے اپنے مینہا خلقنا کم کے ڈھیلے تیری خبر کے اندر پھینکیں گے تیری زندگی کا مقصد کیا ہے دولت کمانا اولاد کو پالنا جورو کی غلامی کرنا بچوں کے حدیث ڈالنا پاخانہ صاف کرنا ان پر پتھر پر محنت کا کیا ہے مقصد کیوں جی رہا ہے اصلا تو خیر من النوم فجر کے اندر بلایا جاتا ہے کتنے لوگ آتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں کتنے سالوں سے کہی جا رہی ہے بات حیال السلام حیال الفلاح آجا نماز کی طرف آجا کامیابی کی طرف سمجھ میں نہیں آتا دنیا تو سمجھ میں آ رہی ہے مال سمجھ میں آ رہا ہے زمین سمجھ میں آ رہی ہے کھیت سمجھ میں آ رہا ہے کارخانہ سمجھ میں آ رہا ہے صبح نہار پیٹ اپنی ڈیوٹی کرنے جاتا ہے کتا اپنی ڈیوٹی کرنے جاتا ہے تجھے کیا ہو گیا کیسے تیرا دل مر گیا حالت جنابت میں ناپاکی کی حالت میں السلام تو خیر من النوم سن کر بلال کی ندا سن کر بلال کی پکار سن کر اللہ کی پکار سن کر تیری ہمت کیسے ہوئی ایک تھانے دار تیرے گھر میں آ کر چلا جائے پریشان ہو جاتا ہے یا اللہ کیا ماجرا کیوں مجھے سرکل نے طلب کیا اے سی پی نے بلایا کمشنر نے بلایا کیوں میرا وارنٹ نکلا کیوں مجھے عدالت میں کٹہرے میں بلایا گیا بیوی پریشان اولاد پریشان اللہ رسول کا خوف ہے کیا مجھے بتاؤ ایک بھیڑ چمور کافر مشرق رشوت خور حرام خور تھانے دار گھر میں آ کر دستک دے کر چلا جاتا ہے پریشانی ہوتی ہے دن میں پانچ مرتبہ جس خدا نے تجھے ناپاک نطفے سے پیدا کیا ماں کے حیض چٹا کر تجھے پیدا کیا اندھا تھا دیکھنے کی طاقت دی لنگڑا تھا چلنے کی طاقت تھی گونگا تھا بولنے کی طاقت تھی بہرا تھا سننے کی طاقت تھی دیوانہ تھا سمجھنے کی طاقت تھی کام تھا تجھے طاقت دینے والا جب پیدا ہوا دوڑتا ہوا بولتا ہوا دیکھتا ہوا ہنستا ہوا کیسے آیا تو دن میں پانچ مرتبہ تیرے گھر میں دستک دیتا ہے حیال الصلاح حیال الفلا آجا نماز کی طرف آجا کامیابی کی طرف کہاں جاتا ہے تو یہ کون ہے نماز کے اوقات کے اندر جن کے دکان کھلے ہوئے ہیں یہ کون ہے نماز کے اوقات کے اندر جن کے گھروں کے اندر ٹیمیاں چلتی ہیں یہ کون ہے جو گلیوں کے اندر بازاروں کے اندر نیم برہنا حالت کے اندر بھیڑوں چماروں کے کپڑے پہن کر فلموں میں کام کرنے والیاں زانیوں کے رنڈیوں کے کپڑے پہن کر سیکسی عورتوں کے کپڑے پہن کر یہ گھوم رہی ہیں یہ کون ہیں جن کے شادی خانوں کے اندر پتا نہیں چلتا یہ ہندو کی شادی ہے یا مسلمان کی شادی ہے یہ کون ہے ویڈیوگرافی چل رہی ہے یہ کون ہے کیمرہ کشی چل رہی ہے یہ کون ہے تارکوں کے اندر بھیڑے چماروں کے ساتھ فاطمہ سمیا نام کی لڑکیاں اس کو ناشکا کر رہی ہیں کیا ان کا نام سمیا نہیں کیا ان کا نام عائشہ نہیں ہے کیا ان کا نام فاطمہ نہیں ہے یہ داڑھی بنانے والا سلیمان نہیں ہے یہ دکان نماز کے وقت کھولنے والا کیا ہے مذہب اسلام کس چیز کا نام ہے اسلام اور مسلمان کس چیز کا نام ہے مجھے بتا تو صحیح مجھے بتا تو صحیح وہ بھی جھوٹ بولتا ہے تو بھی جھوٹ بولتا ہے وہ داڑھی مڈاتا ہے تو داڑھی مڈاتا ہے وہ الیکشن کے اندر زندہ باد باد کہہ کر اپنے ووٹ اور اپنے ایمان اور اپنے ضمیر کا سودا کرتا ہے اور تو بھی کرتا ہے وہ اغیار سے بھیک مانگتا ہے اور تو بھی کارخانے سے بھیت مانگتا ہے اور تو بھی دکان سے بھیت مانگتا ہے کہاں گئی توحید کہاں گیا ایمان صرف نام رکھ لینے سے بات ہو جاتی ہے نام بدلنے سے ہم نے آپ کے نل کے پانی کو آپ کے میونسپلٹی کے پانی کو ہم نے زمزم کہا تو کیا زمزم ہو جائے گا وہ ہم نے اگر کسی سوار کو کہا کہ یہ چیف منسٹر ہے کیا وہ چمار ہمارے کہنے سے چیف منسٹر ہو جائے گا ہم نے کسی پتھر کو کہا یہ کوہ نور ہے ہمارے کہنے سے یہ کوہ نور ہو جائے گا ہم نے کسی گدھے کو کہا پہلوان وہ گدھا ہمارے کہنے سے کیا پہلوان ہو جائے گا جب یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو تیرے میرے کہنے سے داڑیاں مڈا کر کیا تجھے نہیں بتایا ارے ملک آج یہ نہ کہنا کہ بھائی مجھے کوئی عالم نہیں بتایا زمین کی قیمت تجھے ممبر سے بتائی گئی موبائل فون کی قیمت تجھے ممبر سے بتائی گئی شادی کے اندر نت نئے طریقے لانا کیا تجھے ممبر رسول سے بتائے گئے کیا تیری بیٹی غیروں کے ساتھ بھاگنے کے طریقے اور کوٹ میاری کرنے کے طریقے کیا ممبر رسول سے بتائے گئے کیا الیکشن کے اندر سیاسی کتوں کی چاپلوسی کرنا ان کا جھوٹا پیشاب پینا ان کا پاخانہ چاٹنا اور ان کا زندہ مرد آباد کہنا کیا یہ ممبر رسول سے سکھایا گیا اب تجھے داڑھی سکھانا اب تجھے نماز سکھانا اب تجھے پردہ سکھانا قیامت کی پونی نشانیاں آ چکی ہیں اب تک میں قیامت آنے والی ہے تو نو مسلم کا نو مسلم بھیڑ اور چمار کے بچے کا اور بھیڑ اور چمار کا بچہ کیا تو نہیں جانتا نماز چھوڑنے سے آدمی کفر کے اندر داخل ہو جاتا یہ ہزاروں لاکھوں چہرے جن کے چہروں پر سوا لاکھ پیغمبروں کی سنت نہیں کیا یہ نبی کے چہرے کو چڑانے والے نہیں ہیں نبی کے چہرے کا مذاق اڑانے والے نہیں ہیں اب ہمیں کوئی ڈینمارک کا کافر کتا چاہیے یہودی کتا چاہیے جو ہمارے نبی کا کارٹون بنائے ممبر رسول پر بیٹھ کر میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ جو چہرے نبی کی سنت سے خالی ہیں وہ کسی کارٹون سے کم نہیں ہیں وہ کسی نبی کے دشمن کے چہروں سے کم نہیں ہیں کیا اکامی نبی مویت پیدا ہو گیا جو آج نبی کے چہرے پر تھوکے گا کیا سمجھتا ہے میرے آقا کے چہرے کو میرے آقا کے چہرے کو کیا سمجھتا ہے چالیس دن جب وہی بند ہو گئی جبریل امین آنا بند ہو گئے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات رو رہے ہیں دن رات رو رہے ہیں اے اللہ میری غلطی کیا ہو گئی میری خطا کیا ہو گئی میری بھول کیا ہو گئی رب کائنات مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے یہ ملون ابو لہل اس کی بیوی ابو جہل یہ سب کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا اور دل کو صدمہ ہوا اور دل کو تکلیف ہوئی یا اللہ آج دشمنوں کی زبانیں کھل رہی ہیں مولا مولا تو روٹ گیا دنیا روٹنے دے مولا تو نہ روٹنا جبرائیل کا آنا جانا رکھ لینا وہی کے سلسلے کو ختم نہ کرنا میرے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ سلاۃ وسلام کو نبی کے آن سے نکلنے والے آنسو کے خطرے پوچھنے کے لیے بھیجا اور فرمایا وہ زحا و ادا سجا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے چہرے کی قسم تیرے دن کی قسم تیری رات کی قسم تیرے گیسو کی قسم میرا اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم کھایا کمینے تو اس چہرے کے اندر تجھے برائی نظر آئی ماں ودا کا ربو کا ماں کلا تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں تجھے چھوڑا نہیں یہ چہرہ وہ ہے کہ ابو طالب عبد المطلب نے کہا غمام ویوت ہی کریم زمانے جاہلیت میں میرے محبوب کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی میرے محبوب کو ابھی رسالت نہیں ملی تھی میرے محبوب ابھی بچپنے کے اندر تھے مکے کے لوگ پانی کے بوند بوند کے لیے ترس جاتے پانی کے خطرے خطرے کے لیے ترس جاتے عبد المطلف اور خواجہ مطالب اس بچے کو لے جا کر ہر پاک میں رکھ کر اس بچے کے رخ کو بادل کی طرف کرتے اور کہتے اے بادل تجھے اس چہرے کا واسطہ تو بادل برس جاتا وہ بادل کو سمجھ میں آیا میرے محبوب کے چہرے میں کتنی برکت اور نورانیت ہے تو محمد کا کلمہ پڑھ کر محمد کے چہرے کو نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالتا ہے خدا کا قہر نہیں آئے گا خدا کا عذاب نہیں آئے گا حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں میں بیٹھا ہوا تھا چودہ کا چاند پوری آب و تاپ کے ساتھ چمک رہا تھا دمک رہا تھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سہن کے اندر مسجد نبوی کے بیٹھے ہوئے تھے ابو حریرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی میں آپ کے چہرے کو دیکھتا کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا کبھی میں آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھتا حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے رب کی قسم چاند میں تو سیاہی نظر آئی چاند میں آپ نظر آیا میرے محبوب کا نظر چہرہ چاند سے روشن نظر آیا آج تو نے چہرے کی قدر نہیں کی آج تو نے لباس کی قدر نہیں کی آج تو نے کلچر کی نبی کے تہذیب کی نبی کے سنتوں کی قدر نہیں کی نتیجہ کیا ہے نتیجہ کیا ہے مسلمان میرے محبوب تیرے درود کے محتاج نہیں ہے لکھ کر رکھ لے تو یہ نہ سمجھنا یہ نہ سمجھنا میرے آقا میرے محبوب سعید الن سعید الجن سعید البشر امام الانبیاء ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں درود کی تف ہے لانت تو پڑے گا تیرا بھلا ہوگا تو سجدہ کرے گا تیرا بھلا ہوگا میرا رب تیرے سجدوں کا محتاج نہیں ہے میرا رب تیری تلاوت کا محتاج نہیں ہے میرا اللہ تیرے نماز کا محتاج نہیں ہے یا الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من ثوابات السماوات والارض فانفذوا تو کیا تیرے گڑے ہوئے باپ کو لے کر آ آنے والی نسلوں کو لے کر آ تو کیا انسان تو کیا جنات کو لے کر آ کو لے کر آ انستتا تم ان فضو میں نقطاری سماوات کہ تو پھاڑ دے زمین آسمان کی خلا بازیا سات آسمان کو مٹھی میں کر لے سات سمندر کو مٹھی میں کر لے سات زمینوں کو مٹھی میں کر لے زمین آسمان کا بادشاہ بن جا میرا اللہ کہتا ہے لکھ کر رکھ لے لکھ کر رکھ لے میں تج سے اسلام کی بھیک نہیں مانگ رہا ہوں میں تج سے سجدوں کی بھیک نہیں مانگ رہا ہوں میں تجھے میرے محبوب کے چہرے کی دہائی دیکھ کر داڑھی کی بھی نہیں مانگ رہا ہوں میں چندہ مانگنے والا کوئی سفیر نہیں ہوں داڑھی رکھے گا کوئی دنیا کامیاب ہوگی تیری آخرت کامیاب ہوگی سجدہ کرے گا تیرے گھر کے اندر سکون آئے گا درود پڑے گا تیری زندگی کے اندر رحمت برکت نازل ہوگی میرے اللہ نے کہا کہ سات زمین سات آسمان کو تو مٹھی میں کر لے آدھا میری بغاوت پر آجا میرے دین کی بغاوت پر آدھا میری نبی کی بغاوت پر یا با شرل اے انسانوں کی جماعت اے جنات کی جماعت انستتا تم ان تنفذو من اختار السماوات والارض تنفذو جا جا جا فرعون کو بلا لے قارون کو بلا لے شداد کو بلا لے حامان کو بلا لے تیرے باپ ابلیس اور شیطان کو بلا لے لا تنفزو الا بسلطان تو جہاں جائے گا میری قدرت کو پائے گا ایک سانس جو اندر گئی تیرا باپ باہر نہیں لا سکتا وہ سانس جو باہر آئی تیرا باپ اسے اندر نہیں کر سکتا تیری ماں مر رہی ہے ایڑیا رگڑ رہی ہے چمچ میں دودھ لے جا کر دے اور اللہ نے رزق پر سے نام اٹھا دیا اللہ کہیں گے ملک الموت میری عزت و جلالت کی قسم یہ دودھ کا خطرہ پیٹ میں جانے سے پہلے اس کی روح قبض ہونا چاہیے پوری دنیا کی ملٹری مل کر اسے دودھ نہیں پلا سکتی ایک خطرہ دودھ کوئی داخل نہیں کر سکتا اور تیرے لکھی ہوئی روزی کے اندر ایک دانا کوئی کم نہیں کر سکتا کوئی بڑا نہیں سکتا موت دو مرتبہ نہیں آتی نہ وقت سے پہلے آتی ہے نہ وقت کے بعد آتی ہے نہ موت ٹلتی ہے نے دیکھ لیا مان لے میری عزت تیری سر بلندی تیری کیا تھا ہمارا مقام کیا تھا ہمارا درجہ کون تھا جو ہماری بات نہیں مانتا تھا کیا زمین نے ہماری بات کو نہیں مانا کیا آسمان نے ہماری بات کو نہیں مانا کیا بادلوں نے ہماری بات کو نہیں مانا کیا سمندر نے ہماری بات کو نہیں مانا حضرت صاحب جب سمندر میں جا رہے تھے پیالہ سمندر میں گر گیا فرمایا کہ سمندر محمد کے غلام کا پیالہ ہے خبردار جو تو اس کو تجوے گا سمندر نے لا کر نہیں دیا پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے حضرت عثمان بنی اور پہاڑ کانپ رہا تھا میرے آقا نے فرمایا اے پہاڑ کیا تو نہیں جانتا لکلی رفیق فل جنا و رفیق ہی عثمان ابن افغان کہ ہر پیغمبر کا جنت کے اندر ایک رفیق ہوگا ساتھی ہوگا اور میرا ساتھی جنت کے اندر عثمان ابن افغان ہے خبردار پہاڑ نہیں رک گیا حضرت عمر فاروق تو آج دیکھا ہوگا انٹرنیٹ تو آج دیکھا ہوگا موبائل تو آج دیکھا ہوگا سم کارڈ تو آج دیکھا ہوگا کمپیوٹر دو ٹکے کا جو میرے پیشاب کے خطرے کو نہیں لگتا چودہ سو سال پہلے میرے آقا کو جب میرا سے واپسی ہوئی تصدیق جب کرائی گئی کیا یہ نہیں پوچھا گیا کہ بیت المقدس کے کتنے دروازے بیت المقدس کے کتنے دریچے بیت المقدس کی کتنی سیڑھیاں اس وقت کیا میرا اللہ نے نئی تلی کاسٹ نہیں کرایا تھا تیرا کرنٹ فیل ہو سکتا ہے تیرا یو پی ایس کی بیٹری ختم ہو سکتی ہے تیرے موبائل کا نیٹورک جام ہو سکتا ہے وہ کرنسی کا محتاج ہے وہ نیٹورک کا محتاج ہے وہ بجلی کا محتاج ہے میرا اللہ نے نہیں دکھایا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالان جب حضرت ساریہ جہاد کے میدان میں تھے مائک کو بڑھاؤ دیں سینے میں درد شروع ہو گیا حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کہیں اور تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر کیا آپ نے گائڈ نہیں کیا یا ساری الجبل یا ساری الجبل اے ساریا پہاڑ کی طرف آؤ کون سا واقعی ٹاکی تھا کون سا انٹرنیٹ تھا کون سی چیٹنگ تھی کون سا ایس ایم ایس تھا کون سا ای میل سسٹم تھا کیا سمجھتے ہو تم اس دو ٹکے کے کمپیوٹر کو کیا سمجھتے ہو تم اس چھ کاس کے انٹرنیٹ کو تم انگلیاں چلانا جان کر تم سمجھتے ہو کہ قرآن کا مقام گر گیا تم انگلیاں چلانا جان کر یہود و نصارہ کے طور طریقے اپنا کر یہ سمجھتے ہو قال اللہ قال رسول کے اداروں کا مقام گر گیا تمہارے کالجوں کا سلسلہ آکسفورڈ یونیورسٹی پر جا کر ختم ہوتا ہوگا تمہاری یونیورسٹیوں کا سلسلہ امریکہ کے کتوں کے رنڈیوں کے محل میں وائٹ ہاؤس کے اندر جا کر ختم ہوتا ہوگا لیکن یاد رکھو دنیا کے کسی حصے کے اندر کسی درخت کے نیچے کسی جھوپڑی میں کسی مسجد کے سائے کے اندر اور کسی بیابان میں اگر نورانی قاعدہ بھی پڑھایا جاتا ہے علی باتا پڑھایا جاتا ہے زالی کتاب و لار بفی پڑھایا جاتا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی پر تمہارے سلسلے ختم اور وائٹ ہاؤس پر تمہارے سلسلے ختم برطانیہ پر تمہارے سلسلے ختم ماسکو پر تمہارے سلسلے ختم لیکن جہاں قال اللہ قال رسول پڑھایا جاتا ہے جہاں علی با پڑھایا جاتا ہے جس کا سلسلہ میرے رب کی قسم یہاں سے سفا چبوترے پر جاتا ہے سفا چبوترے سے نبی کے در پر جاتا ہے نبی کے در سے جبر امین تک جاتا ہے جبر امین سے اللہ کے دربار تک جاتا ہے کل بھی وہی عزت تھی آج بھی وہی عزت دو ٹکے کا کمپیوٹر آ گیا عیسائی کانوینٹ کی تعلیم آ گئی حرام داد جی آ گئی داڑھی والوں کو علماء کو مسجد میں خدمت کرنے والوں کو قال اللہ قال رسول کرنے والوں کو چندہ مانگنے والوں کو ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے کرامی اگر یہ نہ ہوتے اللہ کی قسم تیری بستی تباہ برباد ہو چکی ہوتی تیری بستی میں زنا ہوتا ہے تیری بستی میں شراب پی جاتی ہے تیری بستی کے اندر قتل عام ہوتا ہے تیری بستی کے اندر فراڈ ہوتا ہے عزت عزت آبرو کو لوٹا جاتا ہے لڑکیوں کو یتیم کیا جاتا ہے عورتوں کو بیوہ کیا جاتا ہے اور ہر ایک دوسرے کے بال پر حریص ہے ہر ایک دوسرے کے بال کو لوٹنے والا ہے اللہ کا عذاب شراب سے نہیں آتا اللہ کا عذاب قتل سے نہیں آتا اللہ کا عذاب زنا سے نہیں آتا اللہ کا عذاب جھوٹ سے فریب سے نہیں آتا ساڑھے تین بجے چار بجے کڑاکے کی ٹھنڈ کے اندر جب شرابی شراب پی کر بدبودار کتے اور سمر کے پیشاب کی بدبو کے ساتھ جب رات میں سوتا ہے زانی جراوت کی حالت میں سوتا ہے اور چور اور اچک کا مال کے بٹوارے کے ساتھ رات کو سوتا ہے میرا اللہ کا عذاب تیرے علاقے اور تیری بستی کے قریب آ جاتا ہے اور یہ بچہ جب اٹھتا ہے صبح میں وضو کرتا ہے ننا منا بچہ ماں کی یاد آتی ہے خاندان کی یاد آتی ہے قبیلے کی یاد آتی ہے بچہ یاد کرتا ہے میں جب اٹھتا تھا میری ماں مجھے دودھ دیتی تھی میں اٹھتا تھا میری ماں مجھے لسی دیتی تھی میں اٹھتا تھا میری ماں میرے سر پر ہاتھ پھیرتی تھی اے اللہ تیرے قرآن کے لیے میں نے ماں کی ممتا کو قربان کیا اے میرے اللہ تیرے قرآن کے لیے تیری دین کی سربلندی کے لیے میں نے باپ کی شفقت کو قربان کیا میرے اللہ میرے بھائی میرے بہن میں ان کی آنکھوں کا دلارا تھا میں ان کے دل کا سہارا تھا مجھے پیارے محبت سے دیکھا کرتے تھے تیرے پران کے لیے تیری دین کی سربلندی کے لیے آج میں سب کچھ قربان کیے ہوئے ہوں اے اللہ میرے خاندان کے کچھ لوگ ابھی گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں کوئی پتنگ بازی کر رہا ہے کوئی شادی بیاہ میں گیا ہوا ہے کوئی کیرم بورڈ کھیل رہا ہے کوئی ٹی وی کے اندر کارٹون دیکھ رہا ہے مولا ان تمام چیزوں کو تیرے قرآن کے لیے چھوڑ دیا چار بجے اٹھ کر ٹھنڈے پانی میں وضو کر جب کتاب کھولتا ہے ذالکل کتاب وہ لاری بسی میرا اللہ کہتا ہے جس قوم کا معصوم بچہ صبح میں اتنی قربانیوں کے ساتھ میرا قرآن پڑے میرے رب کی قسم اس قوم سے میں عذاب کو اٹھا لوں گا ان بچوں کے صدقوں میں ان اولیاء کے صدقے میں ان مدارس کے صدقے میں ان قال اللہ قال رسول کے صدقے میں تو بچا ہوا ہے اور آج ان کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہوں یہ سمجھتا ہے ان کا سماج میں سوسائٹی میں کیا ہے ان کے پاس ملا کی دوڑ مسجد تک یہی ملا تیرے باپ کا ٹھکانا نہ لگائے تو کتے آ کر تیرے باپ کی لاش کو اچک لیں گے تیری ماں کے لاش کو نماز جنازہ نہ پڑھائے گیت آ کر تیری ماں کے جسم کو لوچ لیں گے یہی ملا اگر تیری بیٹی بیاہ کے لائق ہو جائے نسبت ہو جائے اور شادی نکاح نہ پڑے بیٹھی رہے گی کاری یہی ملا ہے جو تیری بیٹی کو حلال کرتا ہے بیٹے کو حلال کرتا ہے جنازے کو ٹھکانا لگاتا ہے قبر کی مغفرت کی راہیں پیدا کرتا ہے چھوٹا تھا عذاب کو ہٹاتا تھا بڑا ہوا ممبر و محراب سمانا مدرسے کا محتمن بنا قوم سے عذاب کو ہٹایا کیا ہے سلوک اور کتنا فلموں میں کام کرنے والے حرامیوں سے محبت ان کے گانوں سے ان کے لباس سے ان کے کلچر سے ان کی تہذیب سے ان کے تمدن سے ہر کوئی ہجڑا بننا چاہتا ہے ہر کوئی میرے آقا کی زندگی کو ٹکرا کر امریکی کتا بننا چاہتا ہے برطانیہ کی رنڈی بنانا چاہتا ہے اپنی عورت کو مسلمان کیوں اللہ کی طرف سے آزاد نہیں آئے گا کیا مسلمانوں کا مقام ہے زمین آسمان بادل پہاڑ ہر چیز مسلمان کی باتوں کو مانا کرتے تھے آج ایک بھیڑ کا بچہ چمار کا بچہ کافر کا بچہ اور شیطان کا پجاری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جس راستے سے جایا کرتے تھے اس راستے سے شیطان ہزم ہو جاتا تھا شیطان نہیں آتا تھا حضرت عمر فاروق سے اتنا ڈرا کرتا تھا آج ایک ہندو کہتا ہے ہم مسلمان کو مکان نہیں دیں گے کہتا نہیں کہتا دکان نہیں دیں گے اس کے ساتھ معاملہ نہیں کریں گے مال لوٹیں گے مسلمان کا داڑھی والے کو دہشت گرد کہیں گے مسجد کے مینارے ختم کریں گے حج کا کوٹا ختم کریں گے بات کریں گے مکے کو نہ جاؤ مدینے کو نہ جاؤ کاشی کو آؤ متھرا کو متھرا کو آؤ بنارس کو آؤ زمزم کو مقدس نہ سمجھو گنگا جل کو مقدس سمجھو کام کہہ رہا ہے آج کا کافر یہ بات کہہ رہا ہے عزت لٹی ہماری نوجوان قید ہوئے ہمارے پیٹا گیا ہمارے بوڑھوں کو ٹاڈا لگایا گیا پوٹا لگایا گیا دہشت گردی کا لیبل لگایا گیا مکہ مسجد کس کی حیدرآباد کی مکہ مسجد کس کی مسلمانوں کی اجمیر کی درگاہ کس کی مسلمانوں کی مالیگاؤں کی مسجد کس کی مسلمانوں کی دلی کی جامع مسجد کس کی مسلمانوں کی بم کا پھٹا مکہ مسجد میں بم کا مالی مالیگاؤں میں بم کا پھٹا اجمیر میں بم کا پھٹا دلی کی جامع مسجد میں گرفتار کون ہوا مسلمان ہوا واہ یہاں جو آئے ہیں آپ اتنے جو اپرادھ ہیں کوئی چپل لے کر آیا ہے مسجد میں کتنے بے نمازی نہیں ہوں گے داڑھی مڈے نہیں ہوں گے سنتوں سے انحراف کرنے والے نہیں ہوں گے جورو کے غلام نہیں ہوں گے اولاد کے پجاری مال و دولت کے پجاری لیکن ہمت نہیں اللہ کے گھر کے اندر چپل لے آنے کی جو مسلمان اللہ کے گھر میں چپل نہیں لے جا سکتا بزرگ کی درگاہ میں ولی کی درگاہ میں چپل نہیں لے جا سکتا وہ مسلمان بم دھماکہ کرے گا ظلم دیکھ رہے ہیں آپ ظلم دیکھ رہے چلو بھی بازاروں میں ہوا شاپنگ کمپلیکس میں ہوا رنڈی خانوں میں ہوا شراب کے اڈوں میں ہوا ارے بس جس میں ہم چپل نہیں لاتے ناپاکی کی حالت میں نہیں آتے ٹوپی جیب میں ہوتی ہے اللہ کے گھر کے احترام میں ٹوپی سر میں ڈال لیتے ہیں پاجامہ ٹکنے سے نیچے ہوتا ہے اللہ کے گھر کے احترام میں پاجامہ ٹکنے سے اوپر کر لیتے ہیں ظلم دیکھ رہے اس ہندوستان میں ہمارا لٹا ہمارا پٹا ہمارا توہین ہوئی ہماری مسجدوں کی انسٹ ہوئی ہماری درگاہوں کی ہزاروں نوجوانوں کو کوٹا میں ٹاڈا میں دہشت گردی کے الزام میں اب جب کے ثابت ہو گیا کہ ہندو دہشت گردی اسیما آنند نام کی تحریک یہ انہوں نے ان کارناموں کو انجام دیا ہے اس کے باوجود آج ہماری حیثیت یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے لڑ سکیں کہ تم کمیلے تھے جنہوں نے گھر کے چراغ کو گل کیا تم کمیلے تھے تم نے کسی عورت کے سہاگ کو چھینا تھا تم حرامی تھے کہ تم نے اولاد کے سر سے باپ کے سائے کو چھینا تھا وہ چھوڑ کر بھی مانگ رہے چھوڑ لگی ہمارے نوجوانوں کو کیسی زندگی ذلت کی خدا سے دامن چھوٹا نبی سے دامن چھوٹا قرآن سے دامن چھوٹا حدیث سے دامن چھوٹا مکے سے رشتہ کمزور ہوا مدینے سے رشتہ کمزور ہوا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب بنا کر ہمارے سروں پر مسلط کر دیا ہندوستان کسی ہندو کے باپ کی جاگیر نہیں ہے ہمت والی زندگی گزارو مسلمانوں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو شام کی زندگی گزارو گیدر کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے مرو عزت کے ساتھ شہادت کی موت مرو جیو سر اٹھا کر جیو کسی ہندو کا احسان نہیں جو اس ہندوستان کے اندر ہم رہ رہے ہیں جواہر لال نہرو پنڈت جواہر لال نہرو اور گاندھی اگر حسین احمد مدنی نہ ہوتا اگر شیخ الہند کی تحریک ریشمی رومال کی تحریک نہ ہوتی اگر دارلوم کے انار کے درخت کے نیچے درس آزادی کا جہاد کا سبق نہ دیا ہوتا اگر رشید احمد گنگوہی اپنی خانخواہ کو چھوڑ کر میدان جہاد میں نہ آتے اگر حضرت اشرف علی تھانوی تھانہ بھون کے اندر جا کر تحریک آزادی کی بیج نہ ڈالتے اگر حضرت شاہ ولی اللہ خاندان کے حضرت شاہد العزیز عزیز محدس دہلی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی انگریز سے غداری کا فتوا نہ دیتے اور جہاد کا اعلان نہ کرتے میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی قسم جواہر لال اللہ کے باپ کو آزادی کیا تھی پتا تھا نہرو افریقہ کے جنگلوں کے اندر یللوی پڑھ رہا تھا لا کالج پڑھ رہا تھا یہ میرے بدنی کا احسان تھا کہ گاندھی جی کو ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے ٹکٹ کے پیسے دے کر بلوا کر کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک تم اور ہم ملے بغیر نہیں لڑ سکتے ایک سو سال تک سترہ سو ستاون سے لے کر اٹھارہ سو ستاون تک مسلمان اپنا خون دیتا رہا اپنی لاشیں دیتا رہا توپ کے دہنوں کے اندر ان کو ڈال کر اڑایا جاتا رہا دلی سے لے کر میرٹ تک ہر درخت کے اندر ایک عالم کو شہید کیا گیا آج جو ہے حضرت کی مالٹا کی جیل گواہ ہے آج دلی سے لے کر میرٹ تک کا درخت بول سکتا ہے تو بولے گا آج کالا پانی بولے گا آج دلی کا میدان بولے گا آج شاملی کا میدان بولے گا کہ سور کی کھالوں کے اندر کنزیر کی کھالوں کے اندر بہو بیٹیوں کے سامنے معصوم بچوں کے سامنے ہمارے آواز داد کو ان کے اندر جو ہے ان کے چمڑوں میں ڈال کر سی کر دیکھتے ہوئے شولوں کے اندر یہ کہہ کر ڈالا گیا کہ تم اپنے فتوے سے آ جاؤ تو آ جاؤ ورنہ تمہاری ماں اور بیٹی اور بہنوں کے سامنے سلگایا جائے گا یہ سل گئے ہندوستان بنا یہ مالٹا کی جیل گئے یہ ہندوستان بنا یہ گاندھی جی کو ٹکٹ دیا گیا ہندوستان بنا کیا آپ جانتے ہیں کہ گاندھی کو مہا آتما یعنی بڑی جان کا جو لقب دیا یہ فرنگی نوری محلی رحمت اللہ علیہ جو لکھنؤ کے ایک عالم تھے انہوں نے ان کو یہ کتاب دیا جواہر لال نہرو کو جو دیوبندی ٹوپی دی وہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے دی کسی کا احسان نہیں ہے کہ ساتھ تمہارے مرہون منت ہو کر یہاں زمین کے ذرے ذرے میں ہمارے آبار اجداد کی تاریخ ہے اگر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نہ ہوتے میسور اسٹیٹ سے انگریز کبھی نہیں بھاگتا وہ ٹیپو سلطان جس نے بالی ہونے سے لے کر موت تک ایک وقت کی نماز جس نے قضا نہیں کی ان حرام زادوں نے کیا کیا جب تصویر بنائی تو کبھی آپ نے دیکھا کہ حضرت ٹیپو سلطان کی داڑھی ہے نہیں داڑھی موڑا مسلمان ایکٹنگ بھی کرتا ہے اسکولوں کے اندر تماشا کرتا ہے حضرت ٹیپو سلطان کی روح کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی دلی کی جامع مسجد بنی ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ولی عہد تھے امیر المؤمنین تھے فرمایا کہ آج مسلح وہ سنبھالے گا جو بالی ہونے سے لے کر اب تک جس کی ایک وقت کی نماز قضا نہ ہو بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے آفتاب بڑے بڑے مشائق بڑے بڑے مفسر بڑے بڑے محدث کسی کی ہمت نہیں آج صاحب فجر میں نہیں کیوں ذرا کام تھا جمعہ جمع رہے ہیں کیوں ذرا کام تھا ارے دین کے راستے میں چلو اللہ کے راستے میں چلو مدارس کے لیے کام کرو مساجد نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے کتے کس لیے تو پیدا ہوا دنیا کی پوجا کرنے کے لیے اللہ کا دین یتیم ہو رہا ہے قرآن اور آخ کے اندر بارود رکھ کر یہ کافر اور مشرق یہود و نصارہ اس کے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں اللہ کے قرآن کے اور آخ کے ٹشو پیپر بنا کر ابو غریب جیل اور گوانتا ناموں میں جیل کے اندر کلام پاک کے صفحات کا استنجا لیا جا رہا ہے تیری زندگی کا مقصد جوڑو کی غلامی میرا اللہ کا قرآن مٹ رہا ہے لاکھوں عورتیں ان کا سہا گزر رہا ہے ہزاروں بچے یتیمی کی سائے کے اندر کشمکش کی زندگی گزار رہے ہیں آج تجھے سبر کے پیٹ کو پالنے سے فرصت نہیں آج یہ کتے کے پیٹ کے پالنے سے تجھے فرصت نہیں کمی نے کتے کو اپنے رب پر اعتبار ہے سور کو اپنے رب پر اعتبار ہے نماز کو چھوڑ کر قوم کو چھوڑ کر ملت کو چھوڑ کر علماء کو چھوڑ کر مشائق کو چھوڑ کر دیکھیں میں بھی کب تک تو ان کی پوجا کے اندر لگا رہے کتنے لاکھوں نوجوان ابو غریب جیل کے اندر تڑپ رہے ہیں ان کی تڑپ میں تیری تیرا حصہ نہیں ہے کتنے کلیا فلسطین کی سرزمین میں ماؤں کی گود میں کھلنے سے پہلے اسرائیلی کتوں کی بمباری سے ان کو بلاس کر دیا جا رہا ہے کوسوو کی سوربی کے یونان لبنان عراق افغانستان کیا ہم اچھے ہیں مکہ مکرمہ میں اچھے ہیں ہم مدینہ طیبہ میں اچھے ہیں فلسطین گیا بیت المقدس گیا بیت المقدس کے اندر یہودی کتے اسرائیلی کتے قابض ہیں انڈر گراؤنڈ وہ ایسی کھدائی کر رہے ہیں کہ ایک دن ہیکل سلیمانی خود بخود گر جائے گا ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹ رہے ہیں چھ سات سال بچے کو گرفتار کر کر اس کی کٹنیاں نکال کر اس کے گردے نکال کر اس کی آنکھیں نکال کر زخمی فوجیوں کو دے رہے ہیں کیا کر رہا ہے مسلمان بابری مسجد رو رہی ہے حرم شریف سے باہر نکلو بڑی بڑی ہائی ٹیک بلڈنگیں جن کے اندر امریکہ کی چیزیں برطانیہ کی چیزیں مدینہ طیبہ میں نبی کے روزے پر سلام پڑھو السلاط وسلام علیہ کا یا رسول اللہ السلاط وسلام علیہ کا یا ابا بکر صدیق السلہ وسلام علیہ کا یا الخطاب ابھی پڑھ کر نکلے ہائی ٹیک بلڈنگ کے اندر داخل ہوئے دیکھا امریکہ کا سپر مارکیٹ لگا ہوا ہے نہیں جو لوگ حج کو جاتے ہیں ان کو پوچھو مکہ نکل گیا مدینہ نکل گیا اور مکہ مدینہ کے اماموں پر ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ جو آیتیں یہودیوں کے خلاف ہیں عیسائیوں کے خلاف ہیں جہاد کے بارے میں ہیں اور جو آیتیں امریکہ کے خلاف جاتے ہیں امریکہ نے وارننگ دی شاہ عبداللہ کو کہ ان اماموں کو کہو کہ یہ آیتیں نہ پڑھیں اب مکہ نہ رہا ہمارا مدینہ نہ رہا جانور ہماری بات سنتے تھے افریقہ کے جنگل کو صحابہ گئے اور جا کر کہا نہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہیلو ہم نبی کے غلام ہیں تم نکل جاؤ درندے نکل گئے آج یہ یہودی کتا آج یہ عیسائی کتا آج یہ نصارہ آج یہ انگریز کے پلے آج یہ ناپاک سور کھانے والے شراب پینے والے ہماری بارہ بارہ سولہ سولہ سال کی بچیوں کی اجتماعی عصمت دری کر کر یہودی نسخہ اس کے راہ میں مادر میں ڈال کر اسے جیل میں رکھ کر دنیا والوں کو میڈیا سے بتاتے ہیں کہ ان مسلمان کی سنی بچی سے ہم یہودی نسخہ داخل کر کر یہودی نسل بڑھائیں گے مسلمانوں کیا حالت ہے ہماری کیا حالت ہے اور کیا حالت دیکھنا چاہتے ہو کیا حالت ہے ابھی کل کی بات کل جو جمعہ گزرا آج تو اتوار ہے جمعہ کے دن داون گرا جو کرناٹک کا ایک شہر ہے جمعہ کے وقت ہندوؤں کی ٹولی آئی اب یہ باتیں کہتے ہیں تو کچھ کمزور دل بزدل منافق قصہ پانی ہونے لگا حضرت یہ سیرت کے بیان میں یہ سب کہاں سے آ گیا کون جگائے گا قوم کو کیا مطلب سیرت کا نبی گھوڑے میں بیٹھ کر گئے براخ میں نبی انگلیوں سے پان یہی سن سن سن کر وہ نہیں سننا چاہتے جو ان کو ہونا ہے آج پروین تگاڑیا دیوبند کے بارے میں بول سکتا ہے آج ہندو تبلیغی جماعت کے بارے میں انگلیاں اٹھا سکتی ہے آج فرانس مسجد کے میناروں کے بارے میں بات کر سکتا ہے آج برطانیہ مداری عربیہ کو دہشت گردی کا اڈا قرار دے سکتا ہے آج فرانس کے اندر عورت کے پردے پر بات کی جا سکتی ہے کیا کیا اس پردے نے کیا کیا اس داڑھی نے کیا کیا اس ٹوپی نے کیا کیا اس نماز نے کیا کیا اس مسجد نے کیا کیا اس مدرسے نے کیا کیا اخلاق دیا قوم کو در سے آزادی دی انگریزوں کی غلامی سے نجات انہی علماء نے دلائی یہی مدارس سے دلائی یہی مسجد والوں نے رو رو کر دعائیں کی ابھی گجر قوم ٹرین کو جا کر آگ لگا رہی ہے ہندوستان کی پوری آزادی کی تاریخ میں کبھی مسلمانوں نے ٹرین کو آگ لگائی سڑکوں کے اسٹریٹ لائٹ کبھی مدرسے کے بچوں نے پھوڑا کبھی سڑک جام کیا کبھی چکا جام ارے کیسی بزدلی کی زندگی گزارتے ہو میں تو یہ کہتا ہوں ممبر رسول پر بیٹھ کر کہ یا اللہ ان کی زبانوں کو تو آمین کہہ دے یہ جو ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں اے اللہ دہشت گرد بنا دے ہمیں ہم تو کچھ دل ہیں بولنے سننے کی طاقت نہیں ہے آج انیس سو سینتالیس سے لے کر آج تک ہم نے کبھی سڑک کو چکا جام کیا ہم نے کبھی جو ہے ہوائی جہاز کا جیک کیا ہم نے کبھی ٹرین کا اغوا کیا ہم نے کبھی چمبل کے گاڑ ڈاک کو جنم دیا ڈاکو تمہارے لٹیرے تمہارے جاسوس تمہارے ملاوٹ کرنے والے تمہارے نقلی نوٹ بنانے والے تمہارے اور پارلیمنٹ کے اراکین کے اندر ایک سو پینتیس اراکین وہ ہیں جن پر فراڈ کا مقدمہ دھوکے کا مقدمہ جال سازی کا مقدمہ عصمت لنڈی کا مقدمہ اور ہندوستان کی سپریم کورٹ کے لیول کے اٹھارہ ججوں کے اندر نو جج وہ ہیں جو رشوت خور ہیں یہ تمہاری زندگی ہے کہ ہم نے انگریزوں سے لے کر ملک کو تمہارے حوالے کیا کیا کہ تم نے ملک کو تباہ کر دیا برباد کر دیا زمین کا گھٹالا شکر کا گھٹالا چارے کا گھٹالا گروز کا گھٹالا ہتھیار کا گھٹالا ہتھا کے اتنا تم گر گئے گر گئے گر گئے کہ کارگل جو کشمیر کی جنگ تھی اس میں لڑنے والے فوجیوں کو جو خون دیا گیا اس خون کا تم نے گھٹانا کیا اس میں شہید ہونے والے جو فیضوں کے لیے تابوت بنایا گیا اس تابوت کا تم نے گھٹانا کیا بلکہ ان فوجیوں کی بیواؤں کے لیے بامبئی کے اندر جو آدر سوسائٹی بنائی گئی اس سوسائٹی کے اندر اثر رسوخ استعمال کر کر ان بیواؤں کو بے سہارا کیا تم نے اس کا گھٹالا کیا ہم نے ملک لے کر تمہیں کیا دیا اس ملک کو تم نے غارت کر دیا اور پھر ہم کہتے ہمیں کہتے ہیں گرد ہم کیا سکھاتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت باپ جنت کا دروازہ ہے پڑوسی جب تک نیک سلوک نہیں کرتے اس وقت تک ہمارا ایمان نہیں بنتا کیا سکھاتے ہیں ہم کہ ایک دوسرے کو مسکرا کر بات کرو کیا سکھاتے ہیں ہم سلام کرو کیا سکھاتے ہیں ہم صدقہ کرو خیرات کرو کیا سکھاتے ہیں ہم کہ جس جانور کو تم زندہ کر رہے ہو اس جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو کہیں مرغی کا دل نہ دکھ جائے اور ہمیں کہتے ہو دیش کیا سکھاتے ہیں ہم کہ مرے ہوئے انسان کو جنازے میں لے کر جاؤ احترام کے ساتھ لے کر جاؤ عزت کے ساتھ لے کر جاؤ تیز قدم لے کر نہ جاؤ اچھالتے ہوئے لے کر نہ جاؤ عزت کا کپڑا دو خوشبو دو اونچ کی دھونی دو کلمہ پڑھو اس کے بارے میں برا نہ کہو ہم دہشت گرد ہیں کون سی زندگی گزار رہے ہیں آپ میں کہتا ہوں مسلمانوں یہ تھو تھو کی زندگی بے عزت کی زندگی ہے ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے کچھ نہیں کیا کہو کہ کرنے کے لائے اللہ ہمیں بنا دے ہم نے کچھ نہیں کیا مسجد ہماری گئی ہم نے ایک مندر کو نہیں توڑا قرآن ہمارا پھٹا ایک گیتا ایک رامائن ایک مہا بھارت ایک غیروں کی کتاب کی ہم نے توہین نہیں کی ایک باپ کے نطفے سے کوئی پیدا ہو تو بتا دے کہ ہم نے کسی جو ہے ازیار کے مذہب کی ہم نے توہین کی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رام اور لکشمن ممکن ہے اپنے زمانے کے پیغمبر ہوں ہم گالی دینا تو دور کی بات تعلیم الاسلام کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے قومی بھاگ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ممکن ہے کہ گوتم بدھ اپنے زمانے کے پیغمبر ہو سکتے ہیں اپنے زمانے کے ہادی ہو سکتے ہیں ہم گالی دیں گے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے ولا قصب اللہ اللہ یدون اللہ علم کہ تم غیر اللہ کے جو معبود ہیں ان کو گالی نہ دو نبی نے اپنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک کافی آ کر پیشاب کر دیتا ہے جانتے ہیں واقعہ سارے صحابہ نے آستین چڑھا لیا میں ماروں گا تم ماروں گا میں قتل کروں گا تم قتل کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیا یہ اللہ کا گھر ہے ناپاک کر نہیں کیا کرتے یہ اللہ کا گھر ہے بھیا ناپاک نہیں کرتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کیسے پیغمبر کا امتی ہو کر تو کیا کر رہا ہے مسلمان کیا ملتا ہے تجھے نبی کا دل دکا کر فرمایا تم ہٹو یہ میرا امتی ہے یہ بھولے سے اس نے کر لیا خود گئے بالٹی میں پانی لیا اور وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ کی قسم جن کی پرچھائی پر جنت کی حورے قربان ہیں جن کے ایک حوض کوثر کا قطرہ اگر دنیا کے سمندروں میں ڈال دیا جائے شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا پانی وہ حوض کوثر کا مالک وہ لبا الحم کا مالک وہ ساقی کوثر وہ شافی محضر آج ایک کافر کے پیشاب کو اپنے ہاتھ سے صاف کر رہا ہے دنیا کے کتے دکھاؤ تمہارے کلچر میں تمہاری تہذیب میں تمہارے کالجوں میں تمہارے یونیورسٹیوں میں کیا یہ اخلاق کا سبق دیا جاتا ہے کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ لیڈیز لیکچرار سے محبت کرتا ہے ہمارے یہاں استاد اور شاگرد کا رشتہ ماں باپ کے سمن کی طرح ہے ہمارے یہاں گرو اور ششک کا رشتہ ماں باپ کی طرح ہے اولاد کی طرح ہے ان کے دھرم شالاؤں کے اندر ان کے پنڈت کے کارنامے کیا ہو رہے ہیں آج تک ایک مدرسے کا ریکارڈ کوئی بتا سکتا ہے مسلمانوں حوصلے کی زندگی سر بلند کر کر سینا چوڑا کر کر گولی لگے اسلام کے دام پر قتل ہونا پڑے سولی پر لٹکنا پڑے لیکن یاد رہو سر جھکا کر جینا ہماری شان نہیں ہے صحابہ شیب ابھی طالب میں گئے پتے تو کھائے چمڑا تو کھایا کافروں کے سامنے نہیں جڑے صحابہ مکہ مکرمہ کے اندر تانے سنتے رہے لیکن آپ کافروں کے سامنے جھکے نہیں مدینہ طیبہ گئے منافقوں نے ستایا یہودیوں نے ستایا کبھی کمپرومائز نہیں کیا مسلمانوں اغیار سے کمپرومائز نہ کرو اللہ کی طاقت بڑی طاقت ہے قرآن کی طاقت بڑی طاقت ہے نبی کی سنت کی طاقت بڑی طاقت ہے عزت ولی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی مومنی عزت اللہ کی طرف سے ہے مومنوں کو ہے اور عزت اللہ رسول کو ماننے والوں کو ہے ایک قدم پیچھے نہ ہٹاؤ ہم نے کچھ نہیں کیا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے دن ایک بہت بڑے قبیلے کے لوگوں کو لے کر آیا صحابہ کرام نے کہا ہم نے نہیں بتایا تھا کہ آپ نے کل انہیں معاف کر دیا پورے قبیلے کو پیشاب کروانے جا رہا ہے فرمایا کہ جب آئے قریب تا بھیا کیا بات ہے کہا میں نے جا کر اپنے قوم کے لوگوں کو یہ حالت بیان کی قوم کے لوگ بڑے متاثر ہوئے کہا کہ وہ نبی میں اتنے اخلاق ہیں چلو ہم جو ہے اس نبی کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان کو یہ ہماری تاریخ ہے یہ ہماری تاریخ ہے ہم نے کانٹے ڈالنے والے کو کہا لا تصریف والی کو ملیوم ہم نے اوجھڑی ڈالنے والے کو کہا لا تصریف والی کو ملیوم ملوں انتم طلقہ ہم نے ہمارے پیغمبر کو جسے جس نے ساحر کہا جادوگر کہا شاعر کہا کاہم کہا دیوانہ کہا اور جس کے اخلاق کی رب کائنات نے قسم کھائی یہ کہہ کر امن کی نظیم فتح مکہ کے موقع پر کہا لا تسری والی انتم کا آج کے دن کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا یہ ہمارا ضرف ہے اور یہ تمہارا کمینہ پن ہے یہ تمہارا کمینہ پن ہے ہم نے شاہد العزیز کے فتوے پر عمل کیا کیا ہم نے ٹیپو کو کیا دیا ہم نے حسین احمد مدنی کو کیا دیا ہم نے امداد اللہ بہاجر مکی کو کیا دیا ہم نے قاسم نانوی کو کیا دیا ہم نے اشرف علی خانوی کو کیا دیا اور ان کے سبق پر چل کر ہم نے ملک تمہارے حوالے کیا آج ملک کو رشوت خوری کے جراثیم سے تم نے وائرس سے تم نے بھر دیا قتل سے غارب گری سے گجرات میں تم نے کون سا ننگا ناچ ناچا معلوم ہے بلگام میں مراد آباد میں میرٹ میں ملیانہ میں سینتالیس ہزار فساد فورٹی سیون تھاؤزینڈ چالیس پر سات ہزار فسادات ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک ہوئے ہیں اور ہر فساد کے اندر مسلمان کو ملوث کیا گیا ابھی جمعہ کا واقعہ داون گرے کی مسجد کے اندر نماز ادا کی جا رہی تھی شرپسندوں گائے کیا قصور تھا اللہ جانے مسجد پر پتھراؤ کیا نعرے لگائے مسلمانوں کو ملک چھوڑنے کے لیے کہا گیا اور اس کے بعد جب مسلمان احتجاج کرنے کے لیے بازار کے اندر آئے پولیس ہندوؤں کا ساتھ دے کر ان کے سروں کو پھوڑ دیا دو سو نوجوانوں کو کل میں ٹرین میں آ رہا تھا ایک صاحب نے فون کیا اللہ کے لیے رحم کیجئے دعا کیجئے دو سو نوجوانوں کو بلاری کے جیل میں بھیج دیا گیا نعرے ہمارے خلاف پتھراؤ ہماری مسجد پر پٹائی ہمیں اور دو سو نوجوانوں کو قید کے اندر بلاری کی جیل کے اندر یہ بالکل ایک تازہ واقعہ مسلمانوں خیر امت پٹنے کا نام ہے خیر امت ڈنڈے کھانے کا نام ہے کافروں سے مسلمانوں کیا جب ہم گئے تھے پہاڑوں کے پاس پہاڑوں نے ہماری بات کو نہیں مانا ہوا نے ہماری بات کو نہیں مانا مچھلیوں نے ہماری بات کو نہیں مانا حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ اللہ والے تھے بادشاہ تھے بادشاہ کو چھوڑ کر انہوں نے فقیری کو اپنا لیا اللہ کے راستے میں نکل پڑے تو ان کے زمانے کا جو وزیر تھا وہ بادشاہ بن گیا تو حضرت ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنی جو گدڑی ہوتی ہے اپنا جو کپڑا ہوتا ہے چادر ہوتی ہے اس میں پیون لگا رہے تھے اب یہ دنیا کی ریت ہے صاحب جو حق پر چلتا ہے اس کو تانے دیے جاتے ہیں کیا یہ عمر میں داڑھی رکھ لیا تو تیری عمر ہی کیا داڑھی رکھنے کی کون اسرائیل نہیں بولتا امریکہ نہیں بولتا برطانیہ نہیں بولنے والا کون مسلمان ماں باپ یہ عمر میں نماز یہ عمر میں جماعت میں جانا یہ عمر میں علماء سے تال ارے برباد ہو جائیں گا برباد ہو جائیں گا کام اسرائیل نہیں بولتا امریکہ نہیں بولتا یہود نہیں بولتے وی ایچ پی بی جے پی نہیں بولتی مسلمان خود بولتا ہے وہ کہتا ہے میری بیٹی کو مسجد میں سنت کے مطابق نکاح کرنا چاہتا ہوں ارے تو لاوارس ہو گیا کیا دیوائن کی طرح یتیموں کی طرح مسجد میں نکاح ارے دھوم دھماکے کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ ہوتی نیا شادی اس کو تو شادی خانے میں کیوں نہیں کرتا ہاتھی پر کتے پر سور پر برات کیوں نہیں لاتا کون مسلمان کہتا ہے مسلمانوں حق پر چلو گے سب سے پہلے اپنے گھرانے کا سامنا کرنا پڑے گا اپنے خاندان کا سامنا کرنا پڑے گا اپنے قبیلے کا اپنے معاشرے کا اپنے ملک کا کرتے جاؤ کرتے جاؤ مزے ملیں گے مزے ملیں گے حق پر جینے میں مزے ہیں تو وہ وزیر تھا بادشاہ بن گیا اس نے حضرت ابراہیم ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو تانا دیا اللہ اکبر کیا ہوگی ابراہیم تیری حالت ارے کل بادشاہ تھا سر پر سونے ہیرے جواہرات کا تاج اور قیمتی کپڑا پہنے ہوئے اور آج تیری یہ حالت کے گدڑی کے پیمن لگا رہا ہے یاد رکھو مسلمانوں یاد رکھو یہ ممبر پر کھڑے ہونے والے یہ محراموں میں کھڑے ہونے والے یہ نبی کے جانشین یہ نبی کے بارش یہ نبی کے خلیفہ تم کو ان کی سائیکل نظر آتی ہوگی تم کو ان کے پیمن لگے کپڑے اور سادہ زندگی نظر آتی ہوگی حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انہی لوگوں کے بارے میں کہ اللہ نے ان کو اتنا سکون اور اتنی راحت اور اتنی بڑی دولت اور اتنے بڑے انعام سے نوازا ہے کہ وقت کے سلاطین اور بادشاہوں کو پتا چل جائے فوج لے کر ان پر حملہ کریں گے تم نہیں جانتے اس سینے میں قرآن ہے اس قرآن کی کتنی برکتیں ہیں اس جسم پر اسلامی لباس ہے مجاہدوں کا اس لباس کی کتنی کرامتیں ہیں اس چہرے پر نبی کی سنت ہے اس سنت کی کتنی برکتیں ہیں مسلمانوں تم نہیں جانتے تمہیں ٹی وی کی قدر و قیمت ایل سی ڈی کی قدر و قیمت رنڈیوں کے کپڑوں کی قدر و قیمت بلڈنگوں کی عمارتوں کی اور تاج محل اور لال قلعے کی قدر و قیمت ہے مجھے بتاؤ ایک بات ایک بات بتاؤ اللہ کو اپنے نبی سے محبت تھی نہیں تھی ہے نا بے شک محبت تھی اللہ یہ جو داڑھی ہے یہ نبی کی سنت ہے نہیں تو اللہ تبارک تعالی اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے میں آپ کے اس علاقے میں مسافر ہوں مہمان ہوں میں ایک آپ کو قیمتی تحفہ دے کر جا رہا ہوں دیکھو قدم نہ ہٹانا اور مرتے دم تک یہ زلیل اور برا کام نہ کرنا اور اگر بیوی کہے کہ نا جی میں نہیں مانتی بیوی کو چھوڑ دو بیوی ملے گی پیغمبر نہیں ملے گی اولاد کہے گی ہم گھر سے نکال دیں گے بھیک مانگ کر کھا لینا اولاد مل جائے گی کسی اور سے بیاہ کر لیں گے محمد کا پیارا سایہ نہیں ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ نبی کے کسی جسم کے حصے کو کیا جہنم میں داخل کریں گے ہر گز نہیں کریں گے اگر ہم سے گنا ہو گیا ہم سے غلطی ہو گئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ بھئی ہمارے گلے کو کاٹ کر یہ چہرہ الگ کر دیا کہ بھئی یہاں داڑھی ہے اور نبی کی سنت ہے چلو دھڑ کو داخل کر دیں یہ اللہ کی شان رحمت سے بعید ہے اگر گناہ کئی کیا ہم نے اگر ہم جہنم کے مستحق بھی ہو گئے یہ لکھ کر رکھ لو یہ نبی کی سنت کے ستے میں اللہ ہمیں جہنم کی آنکھ سے بچا لے گا مرتے مر جاؤ گے انگریز کے زیر ناک شرمگاہ کے نکالے ہوئے جھوٹے بلیٹ سے نبی کی سنت کو ذبح نہیں کرو گے ان شاء اللہ ہاں؟ جتنے داڑھی نکالے ہوئے ہیں یہ نبی کی سنت ہے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں سبحان من زین الرجال بلوہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے مزین کیا اور تم داڑھی کٹا کر فرشتوں کو تھوکتے ہو اور کہتے ہو ارے تو کہتا ہے داڑھی سے مزین کیا میں نے اتنا چہرہ چکنا بنایا کہ کتا سور بھی پیشاب کرے تو بسل کر گر جاتا ہے نہیں کریں گے خبر کے اندر جب دوسرا سوال ہوگا من رجول وہ سفی کون ہے آدمی جو تمہارے درمیان پیغمبر بنا کر بھیجا گیا حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اتنا پیار ہوگا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قبر میں جلوہ افروز ہوں گے چہرہ دکھائی دے گا لیکن جس کے چہرے پر سنت نہیں ہوگی آقا اس کی خبر میں نہیں آئیں گے حوض کوثر میں حضرت ابراہیم کے سامنے آظر جہنم میں جائے گا حضرت لوہ کے سامنے ان کی بیوی جہنم کے اندر جائے گی حضرت لوہ کے سامنے ان کا بیٹا جہنم میں جائے گا کتنی مہربانی ہے آپ کی کہ آپ شفاعت کا پروانہ لے کر امتوں کو دیں گے آپ حوض کوثر کا پانی امت کو تقسیم کریں گے لیکن جس کے چہرے پر سنت نہیں ہوگی جو عورت اپنی زندگی میں پردہ استعمال نہیں کرے گی آخا کہیں گے سہو لکم سہ کن لکم نکل جاؤ میرے دربار سے لمم بدلا دینی بادی کہ میرے بات نے میرے دین کو بدل دیا میرے چہرے کو بدل دیا تمہارا باپ دے گا پانی شفاعت کا پروانہ تمہارا پیر و مرشد دے گا میرے آخا اگر ٹکرا دیں گے آپ پریشانیاں حق کے راستے میں پریشانیاں آتی ہیں حضرت خباب ابن عرب کو پریشانی نہیں آئی حضرت بلال کو پریشانی نہیں آئی حضرت سمیا کو پریشانی نہیں آئی حضرت زنیرا کو پریشانی نہیں آئی کون صحابی جس کو پریشانی نہیں آئی اشد البلائی انبیاء الامسل فلمسل سب سے زیادہ پریشانی امبیال صلاح و السلام کو اور جو جن کے قریب ہے اتنا اسے آؤ پریشانی آنا مقدر ہے اگر یہ پریشانی دین کے نام پر نہ آئے بیوی کے نام پر آئے گی اولاد کے نام پر آئے گی داماد کے نام پر آئے گی کڈنی فیلر کے نام پر آئے گی ہارٹ اٹیک کے نام پر آئے گی کینسر کے نام پر آئے گی بی پی کے نام پر آئے گی شوگر کے نام پر آئے گی وہ آئے گی دنیا والا کوئی رحم نہیں کرے گا اور دین کے نام پر آئے گی سب ساتھ دینے کے لیے تیار اور اس میں مزے ہی مزے مزے ہی مزے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ گدڑی کو سی رہے تھے وزیر نے تانا دیا بھائی کیا ہو گیا کہ تم جو ہے کل بادشاہ تھے آج پیون لگے کپڑے پہن رہے تانا دو مسلمانوں چار دن کی زندگی ہمارا ہماری بلڈنگ نہیں بنی ہمارا بنگلہ نہیں بنا لیکن خبر میں جائیں گے تو اللہ کیا پروائیں گے اس کی حد نگاہ تک خبر کو چوڑی کر دو خبر میں جائیں گے اللہ کہیں گے جنت کی کھڑکی اس کی خبر میں کھول دو تمہارا تاج محل ہمارے پیشہ خانے سے بدتر ہو جائے گا اللہ کی طرف کوئی حیثیت نہیں کوئی حیثیت نہیں جب قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے گی جب قبر کے اندر خلبوں کی لپٹیں آئیں گی فرانس کے کتوں بلجیم کے کتوں امریکہ کے کتوں ہماری خبر میں آ کر دیکھو کیا راحت ہے تم دنیا میں کتنا رہتے ہو کتنا رہتے ہو ستر سال سو سال ہزاروں سال ہمارے اولیاء ہیں امیا ہیں شوہدا ہے مزے کی زندگی لوٹ رہے ہیں ہم چار دن کی زندگی میں مرنے والے نہیں تمہارا آخرت میں کچھ نہیں اس لیے تم دنیا کے کتے ہو آؤ آؤ آؤ اولیاء کی خبروں سے میں خوشبو سنگاؤں گا زمین کے اندر ہے زمین کے اوپر خوشبو میں بتاؤں گا نوجوان جب تو دین کے راستے پر چلے گا اللہ کے راستے کا مجاہد بنے گا غازی بنے گا لوگ تانا دیں گے ماں تانا دے گی باپ تانا دے گا خاندان تانا دے گا قبیلہ تانا دے گا تو تانا کی پرواہ نہ کر ایک میرا اللہ راضی ساری دنیا ٹوٹ جائے مجھے کوئی فکر نہیں ایک میرا محبوب راضی ساری دنیا ٹوٹ جائے مجھے کوئی فکر نہیں وہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسے مکہ مکرمہ کے پتھر سلام کرتے تھے درخت سلام کرتے تھے کنکریاں کلمہ پڑتے تھے چاند دو ٹکڑے ہوتا تھا کیا میرے محبوب پر وہ وقت نہیں آیا کہ بے سہارا نکل کر مکے سے مدینے تو یہ گئے تو میرے محبوب سے زیادہ قیمتی ہو گیا کہ تجھے نہیں مارا جائے گا تجھے تانے نہیں دیے جائیں گے تو کریم لگائے گا لوشن لگائے گا چہرے پر میرے محبوب حوض کوثر کے اندر جو پانی تقسیم کریں گے روایت کے اندر آتا ہے کہ جنگ احد کے اندر آپ کے چہرے پر جو خول لگا تھا خون گر رہا تھا شہادت کا یہ شہادت کے خون کے ساتھ نبی حوض کوثر پر پانی تقسیم کریں گے اور میرے نبی کا چہرہ زخمی ہو دین کے خاطر اور تو داڑھی مڈا کر لوشن لگائے گا کریم لگائے گا کہاں چہرہ بنا یہ تو مٹی میں ملنے کے لائق ہے وہ چہرہ جو نبی کے چہرے کے مطابق ہو وہ منور ہے وہ روشن ہے تانے آئیں گے برداشت کرنا پڑے گا برداشت کرنا پڑے گا قوت برداشت پیدا کر نعرہ لگا ان سلاتی و نسخی و و مماتی رب ماں ماں ماں ماں تو تو ہے ہے باپ تو جنت کا دروازہ ہے بھائی یقیناً تیرا ادب ہے بیگم یقیناً تو نصف ایمان ہے اولاد یقیناً تم میرا سرمایہ ہو لیکن اللہ سے توڑتے ہو تو تمہاری کوئی ضرورت نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم تیرا اکرام کریں گے ہم تیرا احترام کریں گے تو جہیز لینے کے لیے کہتی ہے تو ویڈیوگرافی کے لیے کہتی ہے تو گھر کے اندر ٹی وی لانے کہتی ہے تو گھر کے اندر کیبل کلیکشن کو کہتی ہے تو گھر کے اندر میری بہو بیٹیوں کو بے پردہ کرنے کہتی ہے ساتھ سلام ساتھ سلام ایسی کی میں ضرورت ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے تو سب کچھ ہے ہم الٹا کرتے ہیں اللہ روٹ جائے تو روٹ جائے ماں نہ روٹے بیوی نہ روٹے اولاد نہ روٹے اور شریعت کہتی ہے سب روٹ جائے مگر اللہ نہ روٹے ابراہیم علیہ السلام کی باپ سے کیا دشمنی تھی لوت علیہ السلام کی بیوی سے کیا دشمنی تھی نو علیہ السلام کے بیٹے سے کیا دشمنی تھی آخا کی وہ چچاب و طالب کہ اس وقت تک دسترخوان پر نہیں بیٹھتا تھا جب تک کہ بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر نہیں آتا تھا کیا غلطی تھی کہ قیامت کے دن جہنم کے انگاروں کی جوتیاں آپ کے پیروں کے اندر پہنائی جائیں گی آئیں گے مسلمان حالات آئیں گے حالات آنا ضروری ہے ام حسب تم انتب ولم آیاتی کم مسل الدینا خلو بن قبل کم الباسا وزرا دلو یقول رسول و لدینا متا نسر اللہ کیا تو جنت کے اندر ایسے ہی داخل ہو جائے گا برگر کھا کر چکن چلی کھا کر مٹن بریانی کھا کر شکرانے کر کر ولیمہ کر کر بفے سسٹم میں کتے سمروں کی طرح کھانا کھا کر عورتوں کو ننگے بھیج کر گھر میں ڈش آنٹی نہ لگا کر ان حسب تم تم خلو سے پہلے بلال پر جو حالت آئی تم سے پہلے سمیا پر جو حالت آئی تم سے پہلے خباب پر جو حالت آئی تم سے پہلے صدیق فاروق پر جو حالت آئی تم سے پہلے صحابہ پر جو حالت آئی کیا وجہ تھی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا کیا وجہ تھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے انگوٹھوں کو کاٹ دیا گیا کیا وجہ تھی امام احمد ابن احمد حمل رحمت اللہ علیہ کے کوڑے لگائے گئے کیا وجہ تھی وہ بخارا اور سبرخن جہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی توتی بولا کرتی تھی یہ وقت وہ آیا کہ بخارا کے لوگ امام بخاری کے پیچھے کتوں اور کنزیروں کو چھوڑ دیا تھا امام بخاری تن تنہا بخارا کو چھوڑ کر ہجرت کر کر چلے گئے تھے کیا وجہ تھی میرے آقا کے کھانے کے اندر زہد ملایا گیا کیا وجہ تھی میرے آقا کو شاہد کہا گیا کیا وجہ تھی میرے آقا کو کاہن کہا گیا کیا وجہ تھی میرے آقا کو مجلوم کہا گیا کیا وجہ تھی شیب ابھی تعلیم کے اندر آسا کو بھوکا پیاسا رہنے پر مجبور کیا گیا کیا وجہ تھی تاریخ کی سرزمین کے اندر آپ کے جسم کو لہو لہان کیا گیا کیا وجہ تھی آپ اپنی بیٹی کا انتظار کروا رہے تھے حضرت زینب حالت حمل کے اندر خون کے فواروں کے ساتھ ایک باپ اپنی بیٹی کا استقبال کرے اس باپ کے دل پر کیا بیٹی ہوگی کہ جب بیٹی باپ کے گوشت کے اندر تڑپ تڑپ کر ایڑیا رگڑ کر جان دے دی ہوگی کیا وجہ تھی کہ حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے زخموں پر چٹائی کو جلا کر آپ نے مرہم پٹی کی تھی کیا وجہ تھی کہ حضرت فاطمہ نے جب آپ کے اوپر ان کی اوجھڑی ڈالی گئی ہٹا کر پوچھا ابا آپ اخلاق کریم اللہ کے اعلیٰ درجے پر فاحص تھے کیا جرم تھا کہ آپ کے پیٹ پر ان کی اوجھڑی کو ڈالا گیا تم نبی سے چہرے سے تمہارا چہرہ مقدس تو نہیں ہے نبی کی بیویوں سے تمہاری بیوی تو قیمتی نہیں ہے عائشہ فرماتی ہے تین مہینے ہو جاتے میرے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا حضرت فاطمہ فرماتی ہے سوکھی روٹی کے ٹکڑے پر حسین کے پانی پلا پلا کر میں جھوٹی تسلی دیا کرتی تھی تمہاری اولاد حضرت حسن حسین قیمتی تو نہیں ہو سکتی وہ حضرت حسن حسین جس کو کہا گیا سیدہ شباب آخر جنت الحسن اور حسین کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تیرا چہرہ نبی کے چہرے سے قیمتی نہیں تیری اولاد نبی کے قیمتی رہی تیری سہانا نبی کے گھرانے سے قیمتی رہی حالات آئے حالات آتے ہیں حالات کا آنا یہ ایمان کا خاصہ ہے یہ حق کے راستے کا ایک لازمی جز ہے ایک لازمی عنصر ہے ان حسب تم انحصب الجنیاتی کم مسل الدین ارے نوجوان کبھی نے لکھ کھاتا ہے بوٹ پٹا کھاتا ہے ایکسرسائز جاتا ہے دودھ پیتا ہے کیوں جسم ہیڑا بناتا ہے اس لیے کہ کافروں کے سامنے جھک جائے اس لیے کہ اسلام تیرے سامنے قتل ہو جائے اس لیے کہ ماں بہنوں کی آبرو لٹ جائے اس لیے کہ نوجوانوں کو قید کے اندر ڈالا جائے آخر کس لیے یہ جسم بنا تھا کس لیے یہ جو ہے تیرا جو ہے باڈی بنی تھی حضرت زنیرا کے پیشاب کا قطرے کو تو نہیں لگ سکتا وقت کا جہل شردا کے اندر نیزے کو گھساتا ہے اور اس ستر سال کی بوڑھی کو پوچھتا ہے ابھی بھی تم محمد کے دین سے جاؤ میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار تو حضرت زریلا کہتی ہے افسوس میرے جسم میں ایک جان ہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے میں محمد کے دامن کو چھوڑنے والی نہیں ایک سکے کے لیے چند روپیوں کے لیے بیوی کی عارضی خوشی کے لیے اولاد کے لیے میرے آقا کے دین کا سودا کر رہا ہے جا تجھے خوشی چاہیے پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جا عیاسی کا راستہ چاہیے جا ودھان سبھا جا جا تو الیکشن کے راستے میں جا سیاست کے راستے میں جا کارخانے کے راستے میں جا کیا مسلمان ہو کر میرے آقا کے دین کو رسوا کرتا ہے کیوں کلمہ پڑھ کر قرآن کی توحید کرتا ہے جا کیوں موت کے بعد مسجد سے جنازہ مانگتا ہے کیوں نکاح کے وقت مسجد سے قاضی مانگتا ہے کیوں انتقال کے بعد مسلمانوں کے قبرستان کے اندر اپنی سڑی گلی لاش ڈال کر دوسرے مردوں کو تکلیف دیتا ہے یہ راستہ بلال کا راستہ ہے یہ راستہ خباب ابن عرب کا راستہ ہے یہ راستہ حلوں کا راستہ نہیں یہ راستہ پوری کا راستہ نہیں یہ راستہ پھولوں کی سیج کا راستہ نہیں یہ راستہ عیش و عشرت کا راستہ نہیں یہ راستہ رشوتوں کا راستہ نہیں یہ راستہ پیٹ پر پتھر باندھنے کا راستہ ہے یہ راستہ راتوں میں تڑپنے کا راستہ ہے یہ راستہ راتوں کے اندر سجدوں میں جا کر خون کے آنسوں سے مسلوں کو بھگانے کا راستہ ہے یہ راستہ درد دل کا راستہ ہے یہ راستہ امتوں کے فکروں کا راستہ ہے یہ راستہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کا راستہ ہے تجھے پسند ہے آپ نہ طلاق دے دے ہندوستان سیکولر ملک ہے کہیں اور چلے جاؤ آئیں گے تانے برداشت کرنا پڑے گا برداشت کرنا پڑے گا پتے چبانے پڑیں گے چمڑا کھانا پڑے گا گالیاں سننی پڑیں گی دہشت گرد کا لقب برداشت کرنا پڑے گا دیش وروی کا لقب برداشت کرنا پڑے گا اگر یہ ہے کلمہ پڑھ اپنے ایمان کی تجدید کر نہیں جا راہیں کھلی ہوئی ہیں گاہیں کھلی ہی ہوئی ہیں کفر کرنا ہے کفر کے نام پر کر شرک کرنا ہے شرک کے نام پر کر یہودیت کرنا ہے یہودی بن کر کر نصرانیت کرنا ہے کیوں مسلمان کا نام لیتا ہے اور یہودی پنڈوں کا کام کرتا ہے نبی کے عاشق کا نام لیتا ہے اور کافروں مشرکوں کے چہرے بناتا ہے یہودیوں کے چہرے بناتا ہے کیا ضرورت ہے کیا یہودی ناکافی ہے اسلام کو رسوا کرنے کے لیے کیا قرآن کی توہین کے لیے یہ مشرق نہ کافی ہے کیا نہیں کیا کیا نہیں کیا اسلام کے ساتھ کیا نہیں کیا قرآن کے ساتھ تجھے معلوم نہیں تجھے معلوم نہیں دنیا کے پجاری تجھے معلوم نہیں دولت کے پجاری تجھے معلوم نہیں پیٹ کے پجاری ایک ایک قیدی ایک ایک قیدی مسلمان برسوں سے کوئی بیس سال سے کوئی پچیس سال سے دہشت گردی کے الزام میں جو جیل میں جا رہا ہے میرے اللہ کی قسم ایک مرتبہ موت آ جاتی مر جاتا اس کی بیوی بیوہ سمجھ کر زندگی گزار لیتی اس کے بچے یتیم سمجھ کر زندگی گزار لیتے اس کی ماں یہ سمجھ کر میرا دلارا نوجوانی کی حالت میں چلا گیا وہ سمجھ کر زندگی گزار لیتی اس کا باپ یہ سمجھ کر بڑھاپے کی لاٹھی کو آج جو ہے دمک چاٹ گئی یہ سوچ کر زندگی گزار لیتے اللہ کی قسم اللہ کی قسم یہ جو قیدی ہے یہ جو کافروں کی مٹھیوں کے اندر ہیں جن پر ظلم کیا جا رہا ہے جن کو پانی بھاگنے پر پیشہ ساتھ دیا جا رہا ہے ساری ساری رات کتوں کے بھونگ سناتے ہیں ساری ساری رات ان کے سامنے ماں کے کپڑے اتارے جاتے ہیں ان کے بہن کے آبرو لوٹنے کی بات کی جاتی ہے مسلمان مسلمان اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہو اللہ کی بات مان لے نبی کی بات مان لے عزت مل جائے گی سربلندی مل جائے گی وان تو لو ان کتوں کو بھی نہیں کہ سربلند ہوگا میرا قرآن اللہ کا جھوٹا نہیں ہو سکتا میری نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی میری نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی میرے ایک دوست ہے اور ہمارے مسجد کے مسلی ہیں ان کا نام شاید قدیر یا سبیر ہے آج سے کئی سال پہلے میں ہونے کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور ان کا بچہ جب بیمار ہوا وہ ہمارے گھر میں دم کرانے کے لیے آئی بھائی ایسے کتنے مسلمان ہو گئے میرے نبی جب مسجد نبوی کے اندر ایک قیدی کو ہاتھ تک پانچ دیا گیا نبی تڑپنے لگے حضرت عبداللہ اجام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آخا کیوں تڑپ رہے ہیں فرمایا خیری کے ہاتھ کو بند دیا گیا ہے آج اللہ کے نبی کو یہ کہا جائے گا کہ ستر لاکھ مسلمانوں کو خیر میں ڈال دیا گیا ان کی بیویاں تڑپ رہی ہے ان کے بچے تڑپ رہے ہیں ان کی ماں تڑپ رہی ہے ان کے باپ تڑپ رہے ہیں آخا کو ہم سکھ نہ دے سکے آج دکھ پہنچا رہے ہیں نبی پکے میں تھے کافر مشرق غارت کے اندر کاٹے ڈال کر تکلیف پہنچاتے تھے شاعر شاعر کہہ کر تکلیف پہنچاتے تھے نبی بدی رہ گئے نبی کی بیوی پر تحبت لگائی گئی ایسا پر تحبت لگائی گئی جنا کا الزام لگایا گیا نبی نے برداشت کر دیا نبی نے برداشت کر لیا کھانے میں زہر دیا گیا نبی نے برداشت کر لیا بیٹی کو زخمی حالت میں گود میں تڑپتا ہوا دیکھ کر نبی نے برداشت کر لیا آج فلسطین میں عراق میں افغانستان میں جموں میں کشمیر میں اور تہاڑ جیل سے لے کر کنیا کماری کشمیر کی جیل تک کیرلا کی جیل تک کتنے معصوم بسل رہے ہیں تڑپ رہے ہیں اس خاتون نے ہمیں بتایا یہ بچی تو وہ ہے جس سے باپ کی شکل نہیں دیکھی حالت حمل میں اس ظالم پولیس والے نے اس کو اٹھا کر لے کر گئے یہ دوسری بچی ہے عجیب عجیب سوالات کرتی ہے عجیب عجیب سوالات کرتی ہے کہتی ہے جب عید کا دن آتا ہے اپنی جان دوسرے ماں باپ اپنے بچوں کو کپڑے پہناتے ہیں گھمانے کے لیے لے جاتے ہیں چاکلیٹ کہتے ہیں میرا ابا سیدھا ہے مر گیا یہ چیخ مارتی ہے ماں اب دل کہتی ہے ابھی جان کیوں رو رہے ہو دل بچتی ہے تو بچہ آ کر دیکھتا ہے بچی آ کر کہیں میرے ابو واپس تو نہ آ گئے ایک پر کبا مولا تو لے لینا تھا بہت دے دینا تھا یہ دن بھر کی موت ہے یہ رات بھر کی موت ہے یہ زندگی بھر کا تڑپتا ہے مسلمانوں یہ حالت اس لیے آئی ہم نے اللہ کے طریقے کو چھوڑ دیا ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا اے کامے کے محافظ آج کعبہ تجھے بلا رہا ہے اے دین کے محافظ آج دین رو رہا ہے تڑپ رہا ہے اے قرآن کے دائی آج قرآن کے اوراق کا مذاق اڑایا جا رہا ہے آ آ مکے کی طرف لوٹ کر آ جا مدینے کی طرف لوٹ کر آ جا دیکھ نبی تڑپ رہے ہیں نبی بلک رہے ہیں نبی مکے میں تھے مدینے میں تھے آرام سے نہیں تھے کیا تو نبی کے روزے میں بھی تکلیف پہنچائے گا جب تیرا داڑھی بڑا چہرہ نبی کے روزے کے سامنے جائے گا السلام تو وسلام ارے یا رسول اللہ کہے گا نبی اپنے چہرے کو پھیر لیں گے تب تو یہود و نصارہ کے کپڑوں کے ساتھ جائے گا اور اپنے ماں بہنوں کو <coughs> رنڈیوں کے کپڑے پہنا کر جائے گا نبی چہرہ بول لیں گے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے نبی بہت دکھی ہے میرے نبی کو بہت دل کو پہنچی ہے بتا مجمے کے اندر تیرے بچے کو ممبر پر کھڑا کر میں یہ کہوں کہ اس نے بولی کہا میرا موبائل چرا لیا اور میرے کپڑے چرا لیے میرا کٹ چرا لیا کتنی بے عزتی ہوگی سوالات پیغمبروں کے سامنے تجھے مجھے جب جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا ناما مال دامے ہاتھ میں دیا جائے گا میرے نبی تڑپ اٹھیں گے میرے نبی بلک اٹھیں گے اس امت کے لیے نوازوں کو میں نے شہید کر دیا اس امت کے لیے میں نے الزامات کو سہے اے اللہ آج میرے سامنے پل سراج پر یہ ٹوٹ کر گر رہی ہے نبی کو تکلیف ہوگی میرے بھائی تیرے جہنم پہ جانے سے کچھ نہیں ہوگا نبی دکھی ہوں گے نبی تکلیف میں ہوں گے دامے آواز دامے ہاتھ ملے گا دیکھ آج ہماری جو بے عزتی کی زندگی ہے آج ہماری جو ذلت کی زندگی ہے ہم نے نبی کے دامن کو چھوڑ دیا نبی کے سنتوں کو چھوڑ دیا نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا اسلام کے طریقے کو چھوڑ دیا اس وجہ سے آج یہ ذلت اور رسوائی ہمیں اٹھانی پڑ رہی ہے اور آج اگر اس مجلس میں اگر تو قسم کھا لے گا کہ نہیں اب کے بعد میں نبی کا غلام بن کر زندگی گزاروں گا موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے روزی دینا نہیں دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے خباب بن ارد کی طرح میری پیٹ چھل جائے میری پیٹ خباب بن ارد سے زیادہ قیمتی نہیں ہے میرا سینے پر چٹان رکھی جائے میرا سینہ بلال حبشی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے میرے چہرے کو زخمی کر دیا جائے اور میرے دانتوں کو اکھاڑ دیا جائے میرے دانت میرا چہرہ نبی کے چہرے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے میری اولاد میری عورتوں پر تحمت لگائی جائے میرا خاندان نبی کے خاندان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے میرا جینا میرا مرنا اسلام کے لیے ہے اس وعدے کے ساتھ تو اٹھے گا میرا اللہ کی قسم کل جو سورج کی پہلی کرن آئے گی اس کرن کے اندر یہ لکھا ہوا ہوگا نصر من اللہ و فتح القریب وبشر بھی کہ اللہ کی طرف سے مدد ہے اللہ کی طرف سے کامیابی ہے اے قرآن تو کامیابی کی بشارت سنا دے پھر کوئی بھیڑ ہمیں نہیں ستائے گا پھر کوئی بچی بل کے مارنے پر ابو کی تلاش میں نہیں جائے گی بڑی میرے بھائی دکھ بھرے ہیں وہ کہتی ہے کہ جب میں اپنے میاں کے گھر تھی تو وہاں میرا دیور تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ الزام دیور کے ساتھ لگا دیا جائے زبان پر کون لگام کر سکتا ہے یہ سوچ کر ماں کے گھر گئی میرا تڑپنا میرا بلکنا میرا راتوں کو رونا دیکھ کر میرے ماں کا انتقال ہو گیا صدمے میں ایک آدمی ایک نوجوان جب قید کے اندر جاتا ہے ماں کے جنازے نکل جاتے ہیں باپ آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے اولاد یتیم ہو جاتی ہے بیوگی اور بیوی کے اوپر بیوگی کا سہارا آ جاتا ہے مرتا ہے ایک مرتبہ رو کر فسانا ختم ہو جاتا ہے لیکن قید میں رکھ کر گٹ گٹ کر ہر دن مرنا پڑتا ہے یہ کیوں اوساف آ گیا اس امت پر یہ امت جس نے زمین پر حکومت کی یہ امت جس نے آسمانوں پر حکومت کی یہ امت جس نے ابو جہل کو جس نے نندے منڈے بچوں نے اور نے خاتمہ کر دیا اور دنیا کا ہر کتا ہمیں بھوکتا ہے دنیا کا ہر سور ہمیں دانت دکھاتا ہے ہر یہودی ہر عیسائی ہمیں ڈراتا ہے تمہارے ملک کو غارت کر دیں گے تمہارے وجود کو ختم کر دیں گے ہمیں تمہیں دہشت گرد بتا دیں گے اریریا بہار کے اندر کشن گنج کے اندر جو بارڈر والے نیپال سے سٹ کر جو علاقے ہیں کل میں نے خبر دیکھا آنکھوں سے آنسو کے خطرے نکل گئے کہ یہ یہ ٹی ایس والے فورس والے نوجوانوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ کہہ کر یہ لشکر طیبہ کے لوگ ہیں یہ آئی ایس آئی سے ملے ہوئے ہیں تو تب وہاں کے نوجوان جاگے اور کہا کہ یہ پولیس کا ظلم ہے یہ ایٹیس ایس کا ظلم ہے تو جن نوجوانوں نے احتجاج کیا ان نوجوانوں کو باندھ کر ان کی بیویوں کے آبرو کو لوٹا گیا دیکھا ہم نے اس ملک کے اندر یہ اللہ کا عذاب ہے میرے بھائی اللہ کا عذاب ہے ہم نے دین کے فریضے کو بھلا دیا ہم نے نبی کی سنت کی قیمت کو بھلا دیا اللہ نے کافر کو عذاب بنا کر اللہ نے یہود کو عذاب بنا کر اللہ نے نصارا کو اور مشرق کو گائے کا پیشاب پینے والوں کو لکشمن کی پوجا کرنے والوں کو بندروں کی پوجا کرنے والوں کو اور انسان کی کا متھرا کے اندر ہے اس کی پوجا کرنے والوں کو ہمارے پر مسلط کر دیا بھائی میرا کون سا وقت ہے آج کافر سے ڈر کر جینے کا وقت آ گیا آج مشرکوں سے ڈر کر جینے کا وقت آ گیا اس قوم کے معاذ اور معاوض نے وقت ابو جہل کا خاتمہ کیا تھا اس قوم کی سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک شخصیت نے ستر ہزار یہودیوں کا خاتمہ کیا تھا اس قوم کے ایک ٹیپو نے پوری انگریز قوم کا سفایا کیا تھا اٹھ ٹیپو بن جا اٹھ خالد بن ولید بن جا اٹھ جا نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی بن جا اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا میں تجھ میں عمر کے جوہر دیکھ رہا ہوں اٹھ جا میرے بچے تجھ میں ماس اور موبس کی صفات دیکھ رہا ہو اٹھ جا نبی کے جھنڈے کو تھام لے بدر کے جھنڈے کو تھام لے اور جھنڈے کو تھام لے اگر الزام لگ چکے ہیں الزام کو سچا ثابت کر دے ہم جیئیں گے اسلام کے لیے ہمارے سامنے کوئی فلموں کے اندر نبی کے جو ہے نام لے کر توہین نہیں کرے گا کیا تو نہیں جانتا سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر رب کا نام لے کر سلم کا نام لے کر تابے کا نام لے کر اور چوروں اچکوں کو حاجیوں کا رومال باندھ کر آج اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اٹھ جا اسلام کے لیے جی اسلام کے لیے مر تم میں سے ایک آدمی اگر جامع شہادت نوش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اسلام کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو قوم مر جاتی ہے تو جیتا ہے اپنے لیے مرتا ہے اپنے لیے اس لیے قوم ہمیں دن سمجھ کر مارنا چاہتی ہے میں تجھ میں معاذ دیکھ رہا ہوں میں تجھ میں معاوض دیکھ رہا ہوں میں تجھ میں سلطان صلاح الدین ایوبی دیکھ رہا ہوں میں تجھ میں خالد بن ولید دیکھ رہا ہوں میں تجھ کے اندر ٹیپو سلطان کی جو ہے بہادر اور شجاعت کے اوساف دیکھ رہا ہوں اٹھ جا جاگ جا جاگ جا تو شیر ہے تو گد نہیں ہے تو مردہ نہیں ہے ایک مرتبہ جب جائے گا جنگل کے درندوں کی دھاڑے خاموش ہو جائیں گی کتے کی بھوک خاموش ہو جائے گی چیل کی چنچناہٹ خاموش ہو جائے گی گی اے شیر تو جاگ جا اے شیر تو جاگ جا تو نبی کا غلام ہے تو نبی کا ماننے والا ہے تیرے پاس کلام پاک سپر پاور طاقت ہے امریکہ پیشاب کرے گا تیرے سامنے دلیر اور بش تیرے گھر کے برتن دھوئیں گے اور دنیا کے ڈاکو تیرے گھر کے بیت الخلا صاف کریں گے تو اٹھ جا تو اٹھ جا تو صحیح تو دیکھ جب تو اٹھا تو میدان کربلا کو تو ہلا کر رکھ دیا جب تو اٹھا تو بدر کے اندر تین سو تیرہ کی تعداد میں آ کر ہزاروں کو تو نے ہلا کر رکھ دیا جب تو عہد کے میدان کے اندر تو نے انقلاب کر دیا جب تو اٹھا حن کے اندر تبو کے اندر تو نے یہود و نصارہ کی صفوں کے اندر دراڑ کو پیدا کر دیا جب کبھی تو جگہ تیری تاریخ ہے کہ تیرے قدم پیچھے نہیں ہٹے اس عالم کے اندر کتنی تحریکیں آئی کتنی تحریکیں آئی ٹمینس کے اندر ایل پی ٹی کی تحریک آئی ایل پی ٹی مر گئی پنجاب کے اندر خالستان لبریشن فرنٹ کی تحریک آئی خالستان کا وجود چلا گیا یہاں جو ہے تمہارے پہاڑی علاقوں کے اندر بوگا تحریک آئی فلا تحریک آئی اب گجر تحریک آئی تحریکیں آ گئی مٹ گئی لیکن طالبان کا نام مٹا اسلام کے نام پر جینے اور مرنے والوں کا نام مٹا ملک گیا لیکن ملک کے ذخیرے دنیا کے اندر پھیل گئے اس لیے کہ ان کا جینا اسلام کے لیے تھا اس لیے کہ ان کا مرنا اسلام کے لیے تھا خالستان کے نوٹ چھپ چکے تھے پاسپورٹ بن چکا تھا ویزا بن چکا تھا الگ کنٹری کا اعلان کرنا باقی تھا کہاں سب وجود ختم ہو گئے یلڈیٹی ختم ہو گیا اور بڑے بڑے چمبل کے ڈاکو ختم ہو گئے لیکن آج یہ ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ حامد کرزائی کو کٹ پتلی بنا کر کہ تم طالبان سے بات کرو تم ملا عمر سے بات کرو تم اسامہ سے بات کرو ان کے پاس وہ سیٹلائٹ ہیں کہ زمین کی ہزاروں کلو نیچے اگر ایک سونے کی کان ہے ایک لیٹر پیٹرول ہے ایک لیٹر آئل ہے تو سیٹلائٹ سے معلوم کر لے سکتے ہیں اے خدا تیری قدرت جو تیرے دین کے لیے جیتا ہے مرتا ہے اتنے بڑے ملا عمر کو اسے دکھائی نہیں دیتا اتنے بڑے اسامہ کو دکھائی نہیں دیتا آج امریکہ کام رہا ہے مسلمانوں ان کے نام سے کام رہا ہے اس لیے ان کا جینا اور ان کا مرنا اسلام کے لیے تھا میں کہتا ہوں حوصلہ پیدا کرو طاقت پیدا کرو اور اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرو اور سے کمتری نکالو ہماری کامیابی دنیا اور آخرت کی اللہ کے قرآن کو تھامنے میں ہے دیکھو دیکھو یہ لتا کے گانے بند کرو یہ رفیع کے گانے بند کرو یہ ٹی وی کی آواز کو بند کرو دیکھو میرے نبی کا روزہ وہاں سے آواز آ رہی ہے میرا امتی تو کہاں بھٹک گیا دیکھو سفا سے آواز آ رہی ہے دیکھو مروا سے آواز آ رہی ہے دیکھو جنت البقی سے مردوں کی چیخیں نکل رہی ہیں دیکھو جنت المالا کے اندر امبا خطیت القبرا کا تڑپنا دیکھو اٹھو اٹھو اسلام کے لیے جیو کوئی نماز قضا نہیں نہیں ہوگی کوئی سنت نہیں چھوٹے گی کبھی تلاوت کو ناغا نہیں کریں گے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے عورت کو پردہ دیں گے اور گھر کے اندر یہودی ایجنٹ جو ہمارا گھسا ہوا ہے ٹی وی کی شکل میں اس کو نکالیں گے اور موبائل کے اندر جو رنگ ٹون ہم نے گانوں کے ڈال رکھے ہیں اس کو نکالیں گے آپ جانتے ہیں علماء کرام نے فتوا صادر کیا ہے کہ گانے میں ایسے بول جس میں اللہ کی توہین نبی کی توہین ہو انجانے میں بھی کہتی جائے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے کیسے جیسے کہ اے خدا تجھے کیا ملا دنیا بنا کے اے بنانے والے تجھے کیا ہوا دنیا وہ کیا ہے تو یہ اگر کوئی جملہ کہا تو اللہ کو اعتراض کر رہا ہے تو کہیں کو دنیا بنا مجھے پوچھ کر بنانا تھا تو اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی کافر ہو جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے حرام کے پلڈ اور حرام کے بچے پیدا ہوتے ہیں اس لیے نکالو مسلمانوں سادہ یہ دل والی رنگ رکھو یا وائبریٹ رکھو گھروں سے گانے بجانے کی چیزیں نکالو یہ نفاق کو پیدا کرنے والے ہیں میرے اللہ کی قسم میں فائنل یہ بات کہتا ہوں جس راستے پر چل رہے ہو یہ راستہ چوروں کا اچکوں کا بدماشوں کا راستہ ہے اور جس راستے کی میں دعوت دے رہا ہوں یہ راستہ کامیابی کا فلاح اور فوزان کا کام اور دنیا اور آخرت کی سربلندی کا راستہ ہے یہ حرامی ٹی وی کے ایڈ میں آتے ہیں میں نے یہ صابن لگایا اور میرا چہرے کی سندرتا بڑھ گئی میں کالی تھی میں گوری ہو گئی آج تک کسی صابن سے کوئی کالی کتی گوری کتی نہیں ہوئی آج تک کسی کریم سے آج تک کسی لوشن سے کسی کی زندگی نہیں بدلی ہمارے ٹیکس کے پیسے لے کر ہمارے کمپنیوں سے کروڑوں روپے یہ رشوت لے کر قوم کو بے وقوف بناتے ہیں قوم کو گمراہ کرتے ہیں میرے نبی نے جو مسواک دی کل بھی وہی فائدہ آج بھی وہی فائدہ قیامت تک وہی فائدہ اگر نہ ہو استعمال کر کے دیکھ لینا کہ موت کے وقت کلی میں نصیب ہوتا ہے میرے نبی نے جو داڑھی دی کل بھی وہی فائدہ آج بھی وہی فائدہ قیامت تک وہی فائدہ میرے نبی نے عورت کو جو پردہ دیا کل بھی وہی فائدہ آج بھی وہی فائدہ قیامت تک وہی فائدہ ہے میرے نبی نے جو امامہ دیا کل بھی وہی فائدہ میرے نبی ہمارے لیے درکتے تھے ہمارے لیے مرتے تھے یہ دنیا کے کتے حرامی پیسہ دے کر نقلی سامان کو ورجینل بتا کر اور ڈپلیکیٹ چیز کو اچھی بتا کر گمراہ کرتے ہیں یہ جو ایڈ آتے ہیں جو اشتہار لگتے ہیں یہ حرامی ان اشتہار اشتہار کا کروڑوں روپے لیتے ہیں ہمیں الو بنانے کا ہمیں بیوقوف بنانے کا صحابہ مرنے والے علماء مرنے والے ہمارے مشائق مرنے والے ابھی دیکھیے آپ کے یہاں مولانا اسد اللہ صاحب کی ذات گرامی ہے کتنی ان کی رحمتیں کتنی ان کی برکتیں کتنی ان کی قوم کی اور ملت کی فکریں دارال دیوبت میں مولانا مرحوم الرحمان صاحب تھے یہ زمانہ جو زمانہ فراڈ کا گھوٹالوں کا زمانہ حضرت نے خود اپنے سرفے سے کمرہ بنایا تھا حضرت خود اپنی روٹی کھاتے تھے حضرت کرنٹ کے بل بنتے تھے حضرت ٹیلی فون کے بل بنتے تھے حضرت کے پاس مہمان آتے تو زائد مہمان کا کھانا مدرسے کے اندر جمع کر دیتے تھے اب بھی علماء کا دامن روشن ہے دارالعلوم دیومن کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری دامت برکاتہم العالیہ اللہ آپ کو صحت و شفا دے تابیر آپ کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم فرمائے کہ جب مالی حالت آپ کی سدری نہ صرف یہ کہ لی ہوئی تنخواہ کو واپس کر دیا بلکہ ساری زندگی قسم کھا لی کہ اب دارلوم کی ایک پائی میں نہیں لوں گا دارلوم کے ایسے پچاس فیصد سے پچاس فیصد سے زیادہ اساتذہ ہیں برکتن ایک روپیہ لیتے ہیں الٹا دارلوم دیوبند کے کئی بچوں کو یتیموں کی اور جو ہے ناداروں کی وہ روٹی جاری کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر کھلاتے ہیں آج بھی علماء گھوٹالوں سے دور ہیں علماء سے رشتوں کو مضبوط کرو علماء سے نزدیکیاں بڑھاؤ علماء کے دامن کو تھامو کہ ایسے زمانے میں جس زمانے کے اندر گھوٹالے دھوکا فریب اور افراد اور تم ہو ان کی باتیں سن کر ان کی کہیں بھی چیزیں لاتے ہو لک صابن استعمال کرتے تھے رگزونا کو لیا کیوں اس لیے کہ فرارنڈی نے استعمال کیا کلوزم استعمال کرتے تھے کولگیٹ لیا کیوں فلا رنڈوے نے استعمال کیا میرے آقا رو رہے ہیں میرے آقا تڑپ رہے ہیں حضرت ابراہیم دھم کا واقعہ رہ گیا تھا کہ آپ بادشاہ تھے گدڑی سی رہے تھے لیکن یہ سادگی کی زندگی میں زمین آسمان کی بادشاہت ہے وہ وزیر نے تانا دیا کہ بھئی تم کل بادشاہ تھے آج تم گدڑی سی رہے ہو تو اس اس نے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تاگا نکالا سوئی میں سے اور سوئی کو سمندر میں ڈالا فرمایا ایک کام کرو بادشاہ تم ساری فوج کو لا کر ملٹری کو لا کر میرے اس سوئی کو واپس کر دو اس نے کہا کہ بادشاہت کیا گئی مال کیا گیا عقل بھی سٹیا گئی کیا سمندر میں سوئی جانے سے سمندر کس کی سوئی فوج لائے گی کہا یہی حکومت میں فرق ہے تمہاری اور ہماری یہ چٹائیوں والوں کی حکومت یہ مسلح والوں کی حکومت یہ جنہوں نے کلام پاک کو سینے میں رکھا نبی کی وراثت کو سینے میں رکھا ان کو معمولی نہ سمجھو حضرت ابراہیم ابن اعظم رحمت اللہ علیہ نے سمندر کو کہا اے سمندر مچھلی اے سمندر کی مچھلیاں میری سوئی کو واپس کرو اتنا کہنا تھا ہر مچھلی اپنے منہ میں ایک سونے کی سوئی لے کر آئی ہم ہوتے تو سارے کو سمیٹ لیتے حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مچھلیوں مجھے یہ سوئی نہیں چاہیے میری زنگ آلود لوہے کی وہ ٹوٹی سوئی جس سے میں اپنی گدڑی سیا کرتا تھا اس کو واپس کرو تمام مچھلیاں واپس ہو گئی ایک مچھلی اس سوئی کو لے کر آئی تو اس کے بعد جو کل وزیر صاحب کا بادشاہ قدموں پر گر گیا اور کہنے لگا ہماری جو حکومت ہے وہ جسموں کے اوپر ہے اور تمہاری جو حکومت ہے وہ دلوں پر ہے یہ اللہ والوں کی حکومت ہے تو اللہ والا بن جاتا ہے تو اللہ والا بن جا تو قرآن والا بن جا تو ولی والا بن جا تو مکے والا بن جا تو مدینے والا بن جا یہ لوگ تجھے تباہ کر دیں گے برباد کر دیں گے میرے نبی تیرے لیے مرتے تھے میرے نبی تیرے لیے تڑپتے تھے میرے نبی دنیا میں فکر کی قبر میں فکر کی آخرت میں فکر کی اس نبی کا دل مت دکا یاد رکھ میرے نبی کا دل دکائے گا تو قرآن کہتا ہے ان الدین اللہ رسولہ لا رحم اللہ کی دنیا کہ جو اللہ رسول رسول کو تکلیف دے گا نبی کے دل کو تکلیف پہنچائے گا میرا اللہ کہتا ہے وہ تباہ برباد ہو جائے گا تو نہیں جانتا میں تجھے ہاتھ جوڑ کر میں تیرے قدموں پر جھولی رکھ کر میں دس بس تعبت کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں گالی دینا مجھے دے لے تھپڑ مارنا مجھے مار دے کتے کنزیر چھوڑنا چھوڑ دے نبی کے دل کو تکلیف نہ پہنچا نبی کے دل کو تکلیف نہ پہنچا نبی کے دل کو اذیت پہنچے گی میرے اللہ کی قسم تو لکھ کر رکھ لے کتے اور سور کے پاخانے کے کیڑے سے بدتر تیری زندگی ہو جائے گی اللہ کی قسم اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں تو نہیں جانتا تو نہیں جانتا میرے محبوب کا اللہ کے یہاں کیا مقام تھا میرے محبوب تیرے لیے کتنا تڑپتے تھے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کی حالت میں تھے نماز کو جانے کی کیفیت میں نہیں تھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو فرمایا ابو بکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ابا سے کہو مسلح سنبھالے امی جان نے فرمایا آخا ابا تو نرم دل ہے مسلح نہیں سنبھال سکتے اللہ کے لیے رحم کیجئے تو پھر آقا بے ہوش ہو گئے آقا کو جو سکرات آئی وہ بھی ایک واقعہ ہے کہ ملک الموت نے آ کر کہا ہم آپ کی روح ایسے نکالیں گے جیسے گلاب کی پنکھڑی سے خوشبو نکلتی ہے کس آقا کے دل کو دکاتا ہے کس آقا کے طریقوں کو پیروں سے رونتا ہے کس آقا کی سنت کو قتل کر کر پیشاب کی نالی میں ڈالتا ہے آقا نے فرمایا ملک الموت تم تو میری روح خوشبو کی طرح نکال رہے ہو کیا قیامت تک آنے والی میری امت کی بھی روح سے نکالو گے کہا کہ نہیں تڑپا تڑپا کر نکالیں گے فرمایا اللہ سے جا کر کہو قیامت تک آنے والی میری امت کو سکرات میں جو تکلیف ہوتی ہے اللہ اس میں کا آدھا حصہ مجھے دے دے میں محمد برداشت کر لوں گا اللہ باپ نہیں لے سکتا بیوی کی تکلیف کو بیوی نہیں لے سکتی ماں کی تکلیف باپ کی تکلیف کو شوہر کی تکلیف کو اولاد نہیں لے سکتی ماں باپ کی تکلیف کو آخا کتنے رحم دل ہیں امت کی سکرات کو آپ نے برداشت کر لیا امی جان فرماتی ہیں بے ہوش ہو جاتے تختے میں تختے کے برتن میں پانی ہوتا انگلیاں مارتے چہرے انور پر ملتے اور دعا کرتے اللہ علنی اللہ سکرات الموت اے اللہ موت کی سختی بہت سخت ہے سکرات کی اے اللہ رحم کا معاملہ پر تو پھر بے ہوش ہو جاتے ہوش آتا پوچھتے عائشہ آپ نے ابا سے کہا تو کہنے لگی نہ وہ میرے ابا اس قابل نہیں ہے پھر بے ہوش ہو گئے تیسری مرتبہ غصے میں آ گئے عائشہ میرا حکم ہے ابا سے کہو تو چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھانے کے لیے آئے فرماتے ہیں ابو ہریرا صفیں بک چکی تھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اقامت کہہ چکے تھے میں بعض مرتبہ ہوتا نا کہ وضو کر کر آنے میں ذرا تاخیر ہو گئی اور اقامت ہو گئی امام نے قرآد شروع کر دی فرماتے ہیں چپکے سے میں نے آخا کے حجرے کی طرف دیکھا ابھی جہاں ریاض الجنا ہے اور نبی کا روزہ ہے وہ اما عائشہ کا حجرا تھا وہاں ٹاٹ لگی ہوئی تھی حضرت ابو ہریرا پیچھے سے ریاض الجنا میں داخل ہوئے انٹرنس میں پردہ لگا ہوا ہے سفید بچ گئی ہے سفید بچ گئی ہے سفید بچ گئی ہے باپ بیٹے کو یاد کرتا ہے بیٹا باپ کو یاد کرتا ہے شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو بڑے چھوٹوں کو چھوٹے بڑوں کو یاد کرتے ہیں آخا نے فرمایا ایسا اس پردے کو سرکا دو پردے کو سرکایا گیا اللہ کے حبیب پاک سے ختم کر دیں کیا بات ہے اچھا کیوں مسجد کے اندر ہو تو کیا ہوگا ان کو پرابلم ہاں وہ کہو کہ مسجد میں بات ہو رہی ہے بھائی اپنا اس سے کیا نقصان آپ نے بہت مائک لگایا ہوا ہے وہی بات تو ختم ہو رہی ہے لیکن دبنی کی بات کیا ہے غیر قانونی بات تو نہیں ہو رہی تو بتا دیجیے آخا نے فرمایا پردہ سرکا دو پردے کو سرکایا گیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو کے قطرے گر رہے ہیں اور امت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور صحابہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پھر پردے کو سرکا دیا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ آخا بے ہوش ہو گئے پھر ہوش میں آئے فرمایا کہ عائشہ ایک اور مرتبہ پردے کو سرکا دو میں اس امت کو آخری مرتبہ دیکھ لینا چاہتا ہوں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اور امت کو دیکھنا چاہتے ہیں حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ منظر اتنا پیارا تھا ایسا لگ رہا تھا میرا جی چاہ رہا تھا میں سفید پھلان کر آقا کے دربار میں جاؤں اور آقا کو سینے سے لگا لوں ٹھیک ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں آپ ادھر دیکھیں نا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں جی جی الحمد للہ الحمد للہ پر ہی ہے اس کو اللہ کے حبیب پاک جنا یہ حالات ہندوستان میں ہیں اور یہ حالات جو آ رہے ہیں ہماری خدا رسول کی نافرمانی کی وجہ سے سمجھ گئے ہمارے یہاں راتوں کے گیارہ بجے تک بارہ بجے تک دو بجے تک ڈھائی بجے تک کیرتن ہوتا ہے بھجن ہوتا ہے سیاسی اتھل پتھل ہوتا ہے کوئی روکتا نہیں ہم نے کسی کا برا کیا ہم نے کہا کہ ماں ہے یہ باپ ہے یہ پڑوس ہیں اور یہ شریعت ہے یہ نبی کی تعلیمات ہیں یہ مسجد کو گندہ کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں ہم نے کہا کہ اغیار کے بتوں کو گالی نہ دو ان کی کتابوں کو نہ جلا کون سی اس میں دہشت گردی سمجھ گئے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہمت کے ساتھ جرت کے ساتھ اور بالکل بے باکی کے ساتھ آپ زندگی گزاریں اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب قرآن اور حدیث کے دامن کو آپ تھامیں گے ایک سنت زندگی سے جائے گی تو پھر خدا کی مدد اور نصرت ہٹ جائے گی ایک مشہور واقعہ ہے آپ جانتے ہیں ایک صحابہ اکرام کی جماعت ایک قلعے کو پتہ کرنا چاہ رہی تھی قلعہ پتہ نہیں ہو رہا تھا آپ ادھر دیکھیں گے میں بات ختم کر دوں گا کچھ نہیں ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا اور بالکل معمولی بات تھی قلعہ پتہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی بڑے بڑے مارے کے اثر کیے ہوئے تھے رات میں مشورہ کیا پتا چلا مسواق کی سنت سے قافل ہو چکے تھے مسواق کا مسئلہ یہ ہے کہ ساری زندگی اگر کوئی مسواک نہ کرے میں ہوں میں مسواک نہیں کیا ساری زندگی نہ خبر میں پوچھے نہ محسر میں پوچھے یعنی ایسی کوئی ضرورت جیسے داڑھی کی پوچھ ہے نماز کی پوچھ ہے قرآن شریف کی تلاوت کی پوچھ ہے اور نکاح کے بارے میں پوچھ ہے حلال و حرام مسواک کوئی ایسی چیز نہیں لیکن صحابہ کی زندگی سے ہٹ گئی خلا پتہ نہیں ہو رہا تھا اور جب مشورہ کیا کہ کیا بات ہے کہ بھائی خلاف پتہ نہیں ہو رہا ہے ایک صحابی نے کہا کہ سفر میں آتے ہوئے ہم نے مسواکوں کو چھوڑ دیا تو دوسرے دن وہ درختوں کے اوپر چڑھ کر وہ کاٹ کر کاڑیاں مسواک بنا کر جب جو ہے دان صاف کرنے لگے تو دشمنوں نے یہ کہا کہ بھائی اپنے دان کو تیز کر رہے ہیں ہمیں کاٹ کھانے کے لیے بغیر لڑائی کے خلا پتہ ہو گیا اللہ کی قسم عزت و جلالت کی جیسے شہد کے لیے میٹھا ہونا ضروری برف کے لیے ٹھنڈا ہونا ضروری آگ کے لیے گرم ہونا ضروری رات کے لیے تاریخ ہونا ضروری اور دن کے لیے سورج کے لیے اجالے کا ہونا ضروری چاند کی چاندنی ہونا ضروری ستاروں کی چمک دمک ضروری اور پھولوں کی مہک اور خوشبو ضروری اور سمندر کی روانی ضروری اسی طرح لکھ کر رکھ لو ہماری کامیابی سنتوں کے بغیر نہ ہوئی ہے نہ قیامت تک ہو سکتی ہے اس لیے آج یہ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اللہ سے وعدہ کرو اے اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا اے اللہ کیسے کیسوں کو تو نے معاف کر دیا حضرت جو ہے وحشی کو تو نے معاف کر دیا ہندا کو تو نے معاف کر دیا ابو سفیان کو تو نے معاف کر دیا حضرت حمزہ کا کلیجا انہوں نے چبایا تھا نہیں چبایا تھا ہم نے کسی کا کلیجا چبایا نہ اس سے برے تو نہیں نا حضرت وحشی سے اور ہم حضرت ابو سفیان سے برے تو نہیں تھے اس وقت اور ہم حضرت ہندا سے برے نہیں تھے مولا کریم اے رب کریم کیسے کیسے کو تو نے معافی کا پروانہ دے دیا اے اللہ حضرت علیہ سلاط وسلام کے زمانے میں ایک پاپی تھا ایک ظالم تھا ایک جابر تھا ہر وہ گنا جو دھرتی پر ہو سکتا تھا اس نے نہ کیا ہو ایسی کوئی بات نہیں تھی لیکن جب اس کا انتقال ہوا اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام وسلام کو وہی کی اے موسا جا کر تم اپنے ہاتھ سے اس کے کپڑے نکالو اس کو غسل دو اپنا جسم کی چادر اسے کفن دو اے موسا تم اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ اے موسا تم اس کو قبر کھود کر اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارو اللہ کا حکم تھا اللہ کے حکم کے سامنے حضرت موسا علیہ السلام لاچار تھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جو زانی جو پاپی جو شرابی جو کبابی جو فاسق جو ماں باپ کا نافرمان جو خاطر آج اللہ تعالیٰ کی شان رحمت جوش میں آتی ہے وہ اللہ جو اس موسا علیہ و وسلام کے ذریعے سے اس قاتل زانی پاپی شرابی کو ہاتھ کے ذریعے سے بکیرت کا پروانہ دلا سکتا ہے آج تو قسم کھا لے داڑھی رکھنے کی آج تو قسم کھا لے نماز پڑھنے کی آج تو قسم کھا لے روزہ رکھنے کی آج تو قسم کھا لے نبی کے طریقے پر چلنے کی کیا کل صبح میں تیری دعا قبول نہیں ہوگی کیا اللہ تجھے نہیں کہے گا ایک قدم آ میرے بندے میں دس قدم آؤں گا تو چل کرا میں دوڑ کر آؤں گا تو دوڑ کرا میں سینے سے لگا لوں گا تو اپنا بن جا آنکھ تیری ہوگی بینائی میری ہوگی ادھر دیکھو ادھر دیکھو کرامن رہے کام تیرے ہوں گے قوت سماعت میری ہوگی قدم تیرے ہوں گے چلنا میرا ہوگا ہاتھ تیرا ہوگا پکڑنا میرا ہوگا دل تیرا ہوگا دھڑکن میری ہوگی میرا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو علیہ سلاط وسلام کو حکم تھا تو موسا علیہ السلام کر بیٹھے اس کو لیکن دل ایک تشویش تھی کہ ماجرا کیا ہے یا اللہ حالت کیا ہے کہتے ہیں معاملات پورے نمٹ گئے اللہ تعالیٰ نے وہی کی ایموسا بات اصل میں یہ ہے کہ یہ گنہدار بندہ آپ کے پاس آیا تھا اور آپ سے پوچھا تھا کہ اللہ میری توبہ قبول کرے گا آپ نے بغیر پوچھے مجھے اس کو دھتکار کر میری رحمت سے دور کر دیا وہ روزانہ جنگل میں گڑھے کی کھود کر اس کے اندر بیٹھتا زمین کی مٹی اٹھا کر ڈال لیتا اور کہتا اے اللہ اگر تم میری توبہ قبول نہ کرے مجھے زندہ دفن کر دے مجھے آگ میں جلا دے مجھے سمندر میں بہا دے مجھے درندوں کی غذا بنا دے لیکن توبہ کیوں نہیں قبول کرتا اللہ بھی تھا کہ اس کی توبہ قبول نہ کرنے پر نہ کر رہا ہے نہ کرنے پر نہ کر رہا ہے آخر کار یہ ہوا کہ اس کے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی اللہ اگر آپ میری توبہ قبول نہیں کرتے اور مجھے جہنم میں بھیجنا ہی ہے بڑی اونچی بات کہی ایک کام کر اللہ اب تک جتنے لوگ جہنم میں جانا جن کو واجب ہو چکا ہے اور میرے بات سے قیامت تک جتنے لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی ہے جب میں جا ہی رہا ہوں تو پچھلے اگلے لوگوں کا جہنم کا عذاب مجھے دے دے تاکہ وہ لوگ راحت سے جنت میں چلے جائیں جانا تو ہے تو سب کا عذاب لے کر چلا جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے کہا میری مخلوق پر اتنی اتنا رحم کرم شفقت خود سے زیادہ رحم کرنے والا میں اور خود سے زیادہ شفقت کرنے والا میں میں ارحم الراحمین میں اکرم الاکرمین اور تم مجھ سے زیادہ آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھ تجھے موت سے پہلے ایسا چمکاؤں گا دنیا میں میرے پاس آنے سے پہلے کہ دنیا تیرے گیت گاتی رہ جائے گی وقت کے پیغمبر کلیم اللہ وقت کے پیغمبر صاحب توریت وقت کے پیغمبر حضرت موسا علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ اور اپنے ہاتھوں سے یہ معاملہ کرو تو میرا اللہ ہم تو اتنے بڑے زانی نہیں شرابی نہیں حرامی نہیں کبابی نہیں اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں مولا اے اللہ ہمیں نبی کے دامن کو اپنے ہاتھوں میں مضبوط کر دے اے اللہ ہمارا جیلا مرنا تیرے دین کے لیے ہو جائے اے اللہ ہماری زندگی کا مقصد الا کلیمت اللہ ہو جائے اے میرے اللہ آج یہ فرشتے گواہ ہیں جو دینی مجلس پر پر پھیلائے ہوئے ہیں مولا ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں مرتے مر جائیں گے تیرے نبی کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے تیرے اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے تیرے قرآن اور حدیث کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے اے اللہ ہزار مرتبہ امریکہ برطانیہ اور انگریز سو ہزاروں مرتبہ صبر کر آئے تیرے مدینے کی خاک کے مقابلے میں ہم اس کو بے حساب کے خطرے سے گرا ہوا سمجھ گے اے اللہ یقیناً ہم سے غلطی ہوئی جانتے انجانے میں دن میں رات میں اجالے میں اندھیرے میں مولا تو روف الرحیم ہے اکرم الکرمین ہے ارحم الراحمین ہے اے اللہ رحم کی بھیک مانگتے ہیں اے اللہ دین کی بھیک مانگتے ہیں اے اللہ سنت کی بھیک مانگتے ہیں اے اللہ اسلام کی بھیک مانگتے ہیں اے اللہ آقا کی محبت کی بھیک مانگتے ہیں اے اللہ اے اللہ ہمیں دین کا مجاہد بنا دین کا غازی بنا اے اللہ اے اللہ بستروں پر کافروں کے سامنے سڑ کر مر کر ایڑیاں رگڑ کر چماروں کے سامنے مرنے سے اے اللہ تیرے راستے کی ہمیں شہادت نصیب فرما اللہ تیرے راستے کی ہمیں شہادت نصیب فرما اے اللہ ہم سے دین کی سر بلندی کا کام لے لے اے اللہ ظالم کے پنجے کو بڑوڑ دے اے اللہ مظلوم کی اعانت فرما اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما عالم اسلام کی نصرت فرما اے اللہ دینی اداروں کی مدد فرما علما کی مدد فرما اولیا کی مدد فرما اے اللہ شام کی عزت کی اسلام کی سربلندی کی زندگی جینے کی توفیق نصیب فرما اور عزت شہادت کی موت کلیمے کی موت سجدے کی موت طواف کی موت تلاوت کی موت اور آخری وقت جب ہم دنیا سے رخصت ہوں منہ میں زمزم ہو اور آخا پر درود ہو تیرا کلمہ ہو اے اللہ ایسی موت ہمیں نصیب فرما اے اللہ کہنے سننے کو قبول فرما اے اللہ یہاں کے جو نوجوان ہیں منتظمین ہیں سامعین ہیں اے اللہ خاص طور سے ہدایت کے فیصلے فرما نمازی بنا دے دار بنا دے رشتے حرام سے ہماری حفاظت فرما ظاہری باطنی روحانی جسمانی بلاؤں سے بیماریوں سے حفاظت فرما قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما اے اللہ اے اللہ تیری خاص مدد نصرت خاص طور سے حاضرین پر اور ان کے اہل خانہ پر اور ان کے جو مرحومین ہیں اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما اے اللہ ان کے خبروں کے اندر نور بھر دے اے اللہ اے اللہ قبر کے اندر اے اللہ جنت کی کھڑکی کو کھول دے اے اللہ حد نگاہ تک ان کے خبروں کو وسیع کر دے حقوق اللہ حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما میں اپنے فضل کرم سے جناب محمد الرسول اللہ کے سطح میں ہمارے کہنے سننے اور دعاؤں کو قبول فرما آمین واقدان الحمد للہ رب اللہ نظامت مطلب والی ہے ساتھی کشید لیے